إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بعمد ربك واستغفره إنه کان توابا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جتنا انسانوں میں دین آئے گا اتنے اللہ ان سے راضی ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے حالات بنیں گے اور جتنی بے دینی آئے گی اتنے اللہ ناراض ہوں گے تو اتنے دنیا اور آخرت کے حالات بگڑیں گے ناراض ہونے کے بعد فوراً حالات کو نہیں بگاڑتے بلکہ موقع دیتے کہ میرے بندے میرے کو راضی کر دیں توبہ کر کے اور دین پر چل کے لیکن جب آدمی توبہ نہیں کرتا دین پر نہیں چلتا تو پھر اللہ اس ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں دنیا میں زلزلوں کے راستے سیلابوں کے راستے طوفانوں کے راستے جنگوں کے راستے فسادات کے راستے بڑے مجرموں کے ذریعے چھوٹے مجرموں کو ستوانے کے راستے اللہ جل جلال و اباد اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں اور بڑے مجرموں کو جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے یا ایک سے زیادہ مانتے ہیں ان کو جو بڑے جیل خانے میں جا کے سزا ہونے والی ہے ان کو بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ پاک اور پھر ایک دم سے پکڑتے تو اس وقت میں جو ہمارا مجمع جمع ہوا ہے وہ اس کے لیے جمع ہوا ہے کہ ہم دین پر آنے لانے اور لانے والے آدمی بنانے کی کوشش کرے یہ مجمع کیوں جمع ہوا کس فکر پر جمع ہوا ہم خود دین پر آنے اور دوسروں کو لانے کی کوشش کریں اور دین پر لانے والے آدمی بنانے کی بھی کوشش کریں اور دین پر لانے والے آدمی بنانے والے آدمیوں کو تیار کرنے والوں کی کوشش کرے معلوم جرن چلتے چلے جاؤ تو پوری دنیا کور ہو جائے گی دین کی محنت سے ایک آدمی کی فکر پر بھی چل جائے کہ اللہ کی سزا کے اتنے فکر مند جمع ہوئے اب طریقہ کیا ہے وہ طریقہ سمجھنا ہوگا دین زندگی میں کیسے آئے گا پہلی بات تو یہ دین ہے کیا جو کام کیا جائے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک شیشن کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ کام دین کا ایک حصہ بنے یہاں تک کہ کھانا پینا شادی کاروبار مکان کا بنانا کپڑے پہننا استنجا کرنا اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور کے طریقے کے مطابق اگر ہے تو یہ دین کا ایک حصہ بنا اور اگر نماز روزہ زکات اور حج یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو اور حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو نماز روزہ بھی دین نہیں بنے گا دنیا کا کام اللہ کے حکم کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ بھی دین کا حصہ بنے گا اور دین کا کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو اور حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی دین نہیں بنے گا بیوی کے منہ میں مکمل ڈال کر سکے کا سواب آدمی لے سکتا ہے شریعت کے مطابق کر کے اور شریعت کو چھوڑ کر شہید بنے سخی بنے قاری بنے جہنم میں جائے گا دین کا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر کام ہر کام حکم الہی اور طریقے نبوی کے مطابق ہوا تو وہ کام دین پورا نہیں بنے گا دین کا ایک حصہ بنے گا پورا دین کب بنے گا جب ہر کام شریعت کے مطابق ہو اور ترتیب نبوی پر ہو ترتیب نبوی پر ہو تو پھر پورے دن بنے گا اور پھر دین کی طاقت دنیا والے دیکھیں گے جس دین کی طاقت کا مقابلہ فروغ قانون نہیں کر سکے کیسر کسرا نہیں کر سکے دجال یاجد واجد نہیں کر سکیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت دین کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ دین کے ساتھ کی طاقت ہے تو یہ دین طاقتور کیسے بنے گا اس کے اندر دو باتیں ایک تو ہر کام شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے ہر کام نبی پاک شوشن کی ترتیب کے ساتھ دو باتیں ہوں اور ایک تیسری بات جو ہے وہ اس میں ایمان اور اخلاص کی طاقت جیسے موٹر اس میں ہر پرزا صحیح ہو پرزے کی فٹنگ صحیح ہو اور اندر پیٹرول یا ڈیزل آئل کی طاقت پھر یہ موٹر کام آتی ہے ٹائر بالکل صحیح لیکن یہ موٹر کا ایک حصہ ہے پوری موٹر میں مڈگاٹ بالکل صحیح پوری موٹر بنانے کے لیے سارے پزے اس کی فٹنگ بھی صحیح تو پورا دین لانے کے لیے ہر کام شریعت کے مطابق اور ترتیب نمونی کے ساتھ اگر ٹائر کو اوپر کر دیا ہوڈ کو نیچے کر دیا تو فٹنگ تو ہوگی پرزوں کی لیکن موٹر نہیں بنی موٹر کا کام نہیں بنے گا سارے پرزے موجود ہیں بالکل صحیح لیکن فٹنگ نہیں موٹر والا کام نہیں ہوگا ٹائر بیچو پیسے بنا لو موٹر والا کام نہیں ہوگا نماز بالکل صحیح پڑی کاروبار گھر چہرہ کپڑا بال بچی سب بالکل شریعت کے مطابق لیکن اگر ترتی میں تو ہر کام کے جو شریعت کے مطابق ہوگا سبب مل جائے گا لیکن دین کی وہ طاقت کہ ساری دنیا کی طاقتیں قائم ہو جائیں کہ باقی دین والوں کے ساتھ اللہ کی غوبی مدد ہے یہ بات نہیں ہو سارے کام شریعت کے مطابق ہوں لیکن وہ ترتیب نبوی کے ساتھ ہوں اور ترتیب نبوی اگر دیکھو گے تو یہ ملے گی سارے نبیوں کی ترتیب سارے صحابہ کی ترتیب اور شاید حضور پاک سسن کی ترتیب کہ سب سے مقدم کیا گیا دعوت کے تقاضوں اور آج ہم لوگوں کی ترتیب کیا ہے سب سے مقدم کر دیا جاتا ہے کاروبار اور گھر حالانکہ کاروبار اور گھر سے مقدم عبادات ہے کاروبار اور گھر سے مقدم حلال حرال کا حلال حرام کا علم ہے اس کے بغیر کاروبار کرے گا دین کا حصہ نہیں بنے گا اور کاروبار اور گھر سے مقدم مقدم ایمان میں طاقت کا لانا ہے ایمان میں اگر طاقت نہیں تو آدمی حلال حرام جانتا ہوگا لیکن چلے گا نہیں یہ تینوں چیزیں کاروبار گھر سے مقدم ہیں اور یہ چاروں چیزیں اپنی اپنی ترتیب پر آئیں اس کے لیے ایک پانچویں چیز ہے دعوت کے کام کو کام بنانا نبیوں کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر دعوت کے کام کو اگر کام بنایا دعوت کے کیا مانا سہنوں کا بنانا ذہنوں کا بنانا یہ ہے دعوت کے معنی ذہنوں کے اندر سے غیر کے یقین کو نکال کر اللہ کے یقین کو لانا اس سے دعوت کی فضا بنے گی دعوت کی فضا بنے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا اور دین پر جب ہم چلیں گے پھر ترتیب نبوی پر آنا آسان ہوگا اور ترتی نبوی پر ہر کام اگر آیا تو پھر غیبی مدد آئے گی اور جب غیبی مدد آئے گی تو انصاف والے لوگ جو بے دین اور بے ایمان ہیں یہ دین میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور ضدی قسم کے لوگ رکاوٹ بن کر چھاتے چلے جائیں گے اور ان چھانے والوں کو اللہ اپنی قدرت سے ان کی رکاوٹ کو دور کر دے گا یہ ہے خدا کا ضابطہ جو برسوں اس کے جمعرات کا دن گزر کر رات کے بیان میں بہت تفصیل سے عرض کیا اس وقت بتا رہا یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آئے کیسے اور دین کا ایک ایک عمل بڑا طاقتور اس کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی لیکن جب وہ عمل شریعت کے مطابق تو اس عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا جو وعدہ ہے پورا ہوگا آج قرضے کی ادائیگی کی دعا پر حضور پاک کے فرما میں قرضہ ادا ہوگا تو ہونا چاہیے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی نماز پر کامیابی کا وعدہ کی المین اللہ تقوی ہو روزی کا ملنا پریشانیوں کا ختم ہونا کاموں کا آسان ہونا برکتوں کا ہونا مدد کا آنا یہ تقوی پر اللہ کے ہے تقوی پر یہ بات ہونی چاہیے ایک آدمی نے حضور سے کہا میں ہوں رسول پاک تو میں شادی کر دے یعنی شادی سے تنگی نہیں ہوں حالانکہ شادی سے خرچہ بڑھتا ہے بیوی کا خرچہ اولاد ہو تو اولاد کا خرچہ لیکن حضور میں حل ہوتا ہے شک جو اللہ کے پیاری نبی بتائیں گے وہ پکی بات کیوں بتاؤں لیکن اگر بتایا ہوا اللہ کے پیارے نبی کا اور ہمارے محبوب اللہ کا بتایا ہوا اگر ظاہر نہ ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کثر ہے ورنہ اللہ کا وعدہ پکتا رسول کی بات پکتی قرضے کی ادائیگی کی دعا پر قرضہ ادا شادی پر تنگی دی نماز پر کامیابی ملے دعا کر قبولیت اور آئے یہ سارے وعدے لیکن سارے وعدے کب ہیں جب عمل جاندار ہو جب عمل جاندار ہو اور اگر عمل لو جان ہے تو پھر اللہ رسول کا کوئی وعدہ نہیں اب عمل جاندار کیسے بنے نماز جاندار کیسے بنی تاکہ کامیابی ملے اسی طرح تقوا جاندار کیسے بنی دعا جاندار کیسے بنی قرضے کی ادائیگی کی دعا جاندار کیسے بنے شادی جاندار کیسے بنے جس پر وعدے سارے پورے ہوں جس عمل کو جاندار بنانا ہے اس عمل کے اندر آپ پانچ باتیں پیدا کر دیں مجھے میں چھ نمبر ہی بتا رہا ہوں آپ حضرات سارا مجمع جانتا ہے کہ ہمارے تبلیغ کا کام جو ہے یہ چھ نمبروں پر چل رہا ہے اب میں چھ نمبر ہی بتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے چھ نمبر ارض کیے جا رہے ہیں لیکن ایک اسلوب ہے ان چھ نمبروں کے ارض کرنے کا چھ نمبروں کے ارض کرنے کا ایک اسلوب ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے مرما سے حضرت جی پر خط آیا کہ ہر چیز کو آپ نقطے کے لیے الفاظ میں لکھ کر بھیج دو ہم ویسا ہی کریں گے چھ نمبر کو کیسے بیان کریں وہ آپ لکھ کر بھیج دو نماز کے بعد کیسے اعلان کریں گشتوں میں کیا کہیں لکھ کر بھیج دو ویسا ہی کریں گے اگر جی نے جواب دلوایا کہ بھائی ایک ایک نمبر ایک ایک سمندر ہے ہر آدمی اپنی اپنی تعداد کے مطابق بات کرے گا اس کو ہم لفظوں میں محدود نہیں کر سکتے رہنا ہوگا چھ نمبروں میں ایمان ایک تو حضور ہے کہ انسل کا اور ایک اجرا درجے کے آج کے مسلمان کا بیچ میں کروڑوں درجے ایسے ہی نماز ایسے ہی مسجد تو اس لیے جتنا محنت کرتا جائے گا یہ نمبر اس کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں گے اور اس کے اعتبار سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد صلاحیت کیا اعتبار سے بات کرے گا جتنی اللہ نے جس میں رکھی ہے ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں سننے والے بازی وہ ہوتے ہیں جو پانچ فیصد بیان کر پاتے ہیں بازی دس فیصد بازی پچاس فیصد بازی سو فیصد اور میں سچ کہتا ہوں بازی پانچ سو فیصد ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں وہ ویسے پانچ آیتیں نکالتے ہیں قرآن میں سے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں وہ ویسے پانچ مثالیں لاتے ہیں بالکل صحیح تو استعداد ہے ہر ایک الگ الگ وہ اپنی اپنی استعداد لیکن رہے چھ نمبر میں اس سے نکلے Yeah. اچھا اب جس عمل کو جاندار بنانا ہے جس پر خدائی وعدے پورے ہوں گے اور جس پر اللہ علیہ وسلم بتائی بات پوری ہوگی اس عمل میں آپ پانچ باتیں پیدا کرو جو ان سے عمل میں آپ پانچ باتیں پیدا کرو گے وہ عمل جاندار دعا میں پانچ باتیں پیدا ہوگی دعا قبول ہوگی نماز سے پیدا ہو گئی نماز کے اندر جو وعدہ ہے کامیابی کا وہ ملے گا شادی میں پیدا ہو گئی تو شادی سے تنگی دور ہوگی ورنہ بیس بیس سال تنگس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہوئی اور تنگی دور نہیں ہوئی تو پانچ باتیں جو ہے اسے ذہن میں رکھ عمل کو جاندار بنا ہر عمل جاندار بنے ہر پرزا ٹھیک بن جائے پانچ باتیں میں کئی مش یہ پانچ باتیں ارد کروں گا تاکہ سب کی سمجھ میں آئے اس کی کوشش پہلی بات یقین کا صحیح ہونا دوسری بات جذبے کا صحیح ہونا تیسری بات طریقے کا صحیح ہونا چوتھی بات دھیان کا صحیح ہونا پانچویں بات نیت کا صحیح پھر ایک بار بتا کر کیا آپ کو پانچ باتیں صحیح کرنی ہے پانچ باتیں یقین جذبہ اور طریقہ اور دھیان اور نیت میرے خیال میں اچھی طرح یاد ہو جائے اب اس کے تھوڑی سی تفصیل ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں چھ نمبر ہی بیان کر رہا ہوں چھ نمبر ہی بیان کر رہا ہوں پہلے یہ پانچ باتیں نماز کے اندر لائی جائیں نماز میں یہ پانچ باتیں آئیں تو پھر شادی میں لانا تجارت میں لانا دعا میں لانا ذکر میں لانا ہر چیز میں ان پانچ باتوں کا لانا آسان ہوگا پہلے نماز میں پانچ باتیں اور پھر اکیلا آدمی اپنی نماز میں ان پانچ باتوں کو لانے کی فکر کرے گا تو ناممکن نہیں لیکن مشکل ضرور ہے ماحول کے بغیر ماحول بنے گا دعوت سے دوسروں کے اندر بھی ایسی نماز آ جائے اور یہ پانچ باتیں ان کی نماز میں بھی آ جائیں گھر والوں کی نماز میں بھی یہ پانچ باتیں آ جائیں اور پھر ان کے سارے اعمال میں پانچ باتیں آ جائیں محلے میں بھی آ جائیں ایسا ہے صحیح ہے اس کو بالکل چھوڑنا نہیں اس کے یقین کو نکالنا ہے غیر کے یقین کا نکالنا اور اللہ کے یقین کا لانا یہ ہے ایمان کی طاقت اس کا نام ہے یقین کا صحیح ہونا اور اس کو قرآن میں ایمان کا لفظ کہا ہے قرآن و حدیث میں ایمان کا لفظ ہے وہ یہی مانا رکھتا ہے اللہ کے یقین کا لانا اور غیر کے یقین کا نکالنا پھر اللہ نے جو جو غیبی باتیں ہمیں بتاؤں اس کے یقین کا لانا اور ان کے بالمقابل کے یقین کا نکالنا یہ ہے ایمان کی طاقت ایمان کی طاقت اگر آ گئی تو شیطانی اثرات جو ہیں یہ کم ہونے شروع ہوتے چلے جائیں شیطان کا چکمہ ایمان کی طاقت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا بالکل جمع نہیں ہوگا ان نہ لہو ان لہو سا رہ سلطان المن لگینا آمن والا رکھیں گے کروں ایمان کی طاقت ہے اللہ پر بھروسہ ہے تو شیطان کا قابو ایمان کی طاقت والوں تو ہر ایمان طاقت کا پیدا کرنا اللہ دیر کر ایمان پر اللہ کے بہت سے وعدے ایمان پر سرمنندی کا وعدہ کامیابی کا وعدہ مدد کا وعدہ عزت کا وعدہ پریشانیوں میں کرنے کا وعدہ امن کا وعدہ اور ایمان پر اللہ کی طاقت کے ساتھ ہونے کا وعدہ اور اعمال پر جتنے باتیں ہیں وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ اعمال میں ایمان کی طاقت نہیں اللہ کا وعدہ ایمان کے اندر دو باتیں اللہ کی یقین کا دانا اور محمد کی یقین کا یہ ایمان کی طاقت اب دوسری بات جذبے کا صحیح ہونا جذبے کا صحیح ہونا اس کے کیا معنی عمل آدمی کرے اس پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کی امید باندھ کر اس عمل کو کرے تو وہ عمل شوق سے ہوگا یہ ہے دوسری بات جذبے کا صحیح ہونا رکشا ڈرائیور کو پندرہ روپئے ملیں گے تو رکشا چلانے کی ساری تکلیف کو شوق سے برداشت کرے گا پندرہ روپے کی امید ہے تو اسی طرح نماز والا عمل یا کوئی دوسرا عمل آدمی کرے تو اس پر اللہ کا کیا وعدہ ہے اس وعدے کی امید مان کر پھر وہ عمل کرے تو یہ عمل شوق سے ہوگا جو دلی سے بھی ہوگا شوق سے آدمی کرے گا اس کا نام ہے جذبے کا صحیح ہونا اس کو حدیث میں احتساب کہتے ہیں منسامہ رمضان ایمان ہوا احتساب غفیر لہو ما تقدم من ذنبی احتساب یعنی ہر عمل پر حساب لگانا اس پر اللہ کیا دے گا حساب لگا کر اس پر اللہ کیا دے گا حساب لگانا تو میرا آدمی شوق شوق سمجھ کو کہے گا دو باتیں یاد رہیں گی اچھا وہ ایمان کی طاقت پیدا کیسے ہو اور جذبہ صحیح کیسے ہو یہ بھی میں ساتھ ساتھ بھی بتاتا چلوں چل ایمان کی طاقت پیدا کرنے میں ہمیں دو کام کرنے ہوں ایک تو اللہ کی یقین کا لانا اور دوسرے مخلوقات کے یقین کا نکالنا اللہ دکھائی نہیں دیتے تو ان کا یقین آتا نہیں ہے لایا جاتا ہے کیسے لایا جائے گا بار بار اللہ کا بولنا بار بار اللہ کا سننا یعنی دعوت کی فضا بنانا اس سے ایمان میں طاقت آئے گی اللہ کا یقین آئے گا بغیر دیکھے بار بار بولنا اور سننا اور مخلوقات کا یقین نکالنا ہے کاروبار کا گھر کا یقین نکالنا ہے کاروبار کا گھر کا یقین تو خود آتا ہے کہ کاروبار گھر دکھائی دیتا ہے اس کا یقین خود آتا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ شروعی طریقے پر قربانی کا دینا جتنے شریعت کے مطابق قربانی دیتا جائے گا اتنا مخلوقات کا یقین نکلے گا اور جتنا دعوت کی سزا بنائے گا اتنا اللہ کا یقین آئے گا یہ بنے گی ایمان کی طاقت جواب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کاروبار گھر قربان کرتا ہے پیسہ قربان کرتا ہے اپنی راحت اور آرام کو قربان کرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے اس قربانی سے مخلوقات کا یقین نکلنا شروع ہوتا ہے اور چونکہ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا ہوتا ہے تو اس میں پھر اللہ کا یقین آتا ہے یہ بنے گی ایمان کی طاقت بھی ساتھ ساتھ ارض کیا جا رہا ہے اب وہ احتساب جذبے کا صحیح ہونا عمل پر اللہ کے وادی کی امید باندھنا اور شوق سے عمل کرنا یہ کیسے پیدا ہوگا یہ پیدا ہوگا تعلیم کے حلقوں سے یہ جو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اس فضائل کی تعلیم میں جتنا ہم بیٹھیں گے تو بار بار ہم قیمت سنیں گے عمل کی اور برے عمل کی دھمکی سنیں گے اس سے ہمارا ذہن بنے گا جب ہم وہ عمل کریں تو ہم امید باندھیں اس وادی کی جو اللہ نے کیا ہے تو وہ عمل ہم شوق سے کریں وضو کرے تو یہ امید باندھے کہ یہ میرا بدن کا حصہ قیامت پہ چمکے گا وضو کرے تو یہ امید باندھے یہ قطرے جو گرے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے جھڑ گئے اس امید باندھ باندھ کے جب عمل کرتا رہے گا تو دھیمے دھیمے شوق سے وہ عمل ہوگا اور یہ بات کیسے پیدا ہوگی فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے جو فضائل کی ہماری تعلیم ہوتی ہے اور یہ فضائل کی تعلیم گھروں کے اندر اپنی عورتوں بچوں میں بھی کرائی جائے تاکہ ان کے اندر بھی امید بندے اللہ کے بادوں کی تو وہ بھی عمل تو شوق سے کرے دو باتیں کا بھی بتا دیا قرآن حدیث کا لفظ بھی بتا دیا پہلی بات ایمان کی طاقت دوسری بات احتساب یعنی جذبے کا صحیح ہونا جو فضائل کی تعلیم سے ملے گا تیسری بات طریقے کا صحیح ہونا جو عمل کرے اور اس میں پہلا عمل نماز کا ہے اس کا طریقہ صحیح ہو طریقہ صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے حضور کا طریقہ چھوٹ گیا تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں تو طریقہ صحیح کب ہوگا جب حضور کے طریقے پر وہ عمل آئے اور حضور کا طریقہ جو ہے یہ سیکھے بغیر نہیں آتا نبی پاک سے سنگا جو طریقہ ہے یہ سیکھے بغیر نہیں آتا اور حضور کے اس طریقے کا نام ہی مسائل کا علم ہے مسائل کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے سب سے پہلے نماز کے مسلوں کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کاروباری لائن کے مسائل وہ تو جس لائن کا کاروبار ہے اس لائن کے مسائل کا سیکھنا اگر آج کیوں کہ مختلف لوگ اس میں ہوتے ہیں حنفی شاپئی مالکی حملی اور اہل حدیث حضرات یہ سب ہوتے ہیں تو مسائل میں اختلاف ہے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی ایک مسلحت تو یہ ہے دوسری مصلحت یہ ہے کہ ہماری جماعتوں میں اکثر و بیشتر نکلنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے تو وہ جب مسئلے بتانے شروع کریں گے تو غلط مسئلے چل پڑیں گے یہ دو بڑی مستحتیں ہیں اس لیے ہمارے اکابر جماعتوں میں نکل کر اختلافی مسئلوں کو اجتماعی طور پر بیان کرنا اس کو منع کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت میں جانے والا مسائل سے بے نیاز ہو جائے مسائل بے بے نہیں ہوگا مسئلوں کا سیکھنا ضروری جانکاروں سے علماء کرام سے جب واپس جائے تو مسجد کے جو امام ہیں ان سے نماز کے مسئلے سیکھے اور اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو پھر کسی بڑے مفتی سے پوچھے کاروباری لائن گھریلو لائن شادی کی لائن بیوی کی رخصتی لائن بچوں کی پرورش کی لائن ان میں حلال اور حرام کی تحقیق کر کے چلے یہ بہت ضروری ہے یہ تیسری چیز طریقے کا صحیح ہونا علم کے بغیر ہوگا نہیں اس کا نام قرآن حدیث میں پہلا تو ایمان دوسرا احتساب اور تیسرا علم چوتھی چیز دھیان کا صحیح ہونا یعنی نماز میں اللہ کا دھیان نماز کے باہر نکلے تو بھی اللہ کا دھیان کاروبار کرے تو اس میں بھی اللہ کا دھیان کیا اللہ بڑا ہے اور قیامت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے میں جو کروں گا یہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کاروبار میں حلال حرام کو دیکھے گا جب اس کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے اس دھیان کی مشق نماز کے اندر کر نماز میں اللہ کا دھیان جمے گا اگر کوشش کی جائے اب دھیان کیسے پیدا ہو اللہ کا اللہ کا دھیان پیدا ہوا تو اس کا نام قرآن میں اور حدیث میں احسان کا لفظ حدیث جبریل مشہور ہے کہ کم سے کم یہ آدمی کو دھیان آئے کہ میرا اللہ میرے کو دیکھے ملازم اگر دیکھے کہ مالک کارخانے کا دیکھ رہا ہے تو ملازم کام اچھی طرح کرتا ہے اگر یہ دھیان پیدا ہو جائے ہر وقت وقت ہر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی ہر کام کو ڈنگ پر کرے اللہ کا ایک مرد ایک عورت غلط کام کر کمرے میں گئے دروازہ بند کیا دروازے میں سوراخ تھا بارہ سال کا ایک لڑکا دیکھ رہا تھا اس سوراخ سے ان دونوں کو معلوم ہو گیا ہو گیا تو بارہ سال کے لڑکی کے دیکھنے کا دھیان اسے آیا تو دونوں غلط کام سے روکے لڑکا دیکھ لڑکا تو بارہ سال کے لڑکے کے دیکھنے کا دھیان آئے تو آدمی تنہائی میں غلط کام نہیں کرتا تو اگر اللہ کا دھیان آ جائے تو پھر یہ آدمی غلط کام نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کو ہر وقت دیکھتا ہر وقت اور اگر غلط کام ہو بھی گیا تو کھٹک پیدا ہو جب تک توبہ کر کے ساتھ نہ ہو جائے چین نہیں پڑے گا اب یہ اللہ کا دھیان کیسے اللہ کا دھیان کیسے اللہ کا دھیان جمانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذکر بتایا جاتا ہے کم سے کم اتنا ذکر آدمی اللہ کا دھیان جما کر کرنے کی کوشش سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ بدما اکبر اس کے ساتھ ولا بلا ہوا العظیم اگر ملا دے اور اچھا اور اچھا کم سے کم سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اسی طرح درود شریف سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام مرتبہ اسی طرح استغفار استغفر اللہ لا الہ الا استعمال یا استغفر اللہ من ذنب الیہ نہیں یاد ہے تو چھوٹا استغفار سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام لیکن دھیان لگا کر پڑھے لگا کر پڑھے دھیان لگائے پڑھے دھیان لگائے پڑھے سبحان اللہ الحمد للہ دھیان لگا کر ضرور شریف اور دروشیری اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کا وہ بڑا اثر ہے اللہ کا دھیان پیدا ہو گویا یہ گویا اللہ سے باتیں اللہ سے باتیں حافظ ہے حافظ ہے تو وہ تو کئی پارے پڑے گا غیر حافظ ہے تو جتنا روزانہ نبھا سکے روزانہ جتنا روزانہ نبھا سکے روزانہ نبھا سکے عمل ایسا شروع کرے کہ جو زندگی بھر نبھے زندگی یہ آدمی اللہ کا محبوب بنے گا احب العمال اللہ امار علّہ علیہ ادب ادب ادگم ہوا محبوب عمل وہ ہے محبوب جو ہمیشہ ہوتا ہے جو ہمیشہ چاہے وہ کم ہو چاہے وہ کم اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے ایک آدمی تین سال مسلسل دے دے سال مسلسل خوب روحانیت آئے گی خوب روحانیت اور خوب ایمان ایمان میں میں طاقت طاقت لیکن گھر جا کر پھر چھوڑ دیا اس نے جا کر قلعہ سب چھوڑ دیا کاروبار گھر میں لگ گیا کاروبار گھر میں وہ اثر جو تین سال میں لیا تھا وہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے اور ایک آدمی یا تو ہے چار مہینہ یا تو ہے چار لیکن وہ گھر جا کر تعلیم ہے گشت ہے ذکر ہے گلاوت ہے دعا ہے اس کے ساتھ وہ کاروباری کام کرتا ہے اس میں وہ اللہ کا دھیان باقی رہے وہ روحانیت باقی رہے روحانیت باقی اس کی ایک مثال ایک ایک پتھر پر پندرہ ہزار گیلن پانی بہا ہزار گیلن پانی بہا تر ہو جائے تر ہو جائے لیکن دھوپ آئی تو سوکھ جائے لیکن دھوپ آئی تو سوکھ جائے لیکن اسی پتھر کے اوپر ایک نل لگا پتھر کے اوپر ایک لگا اور ایک ایک پترا پانی اور اس پر گرتا رہتا ہے ایک ایک مسلسل گرتا رہتا ہے مسلسل گرتا ہے چند ہی تھوڑی مدت میں پتھر کے اوپر گڑا بڑھ جائے گا پتھر کے اوپر گڑا بڑھ جائے گا پندرہ ہزار گیلن پانی سے گھڑا نہیں پڑا گیلن پانی سے گھڑا قطرے سے پڑا یہ یعنی قطرہ بار بار گر رہا ہے حالانکہ پانی نرم اور پتھر سخت پانی نرم اور نرم پانی سخت پتھر پر بار بار گرا اس میں گھڑا پڑ گیا گھڑا پڑ گیا تو یہ دینی اعمال گھروں پر کر مسلسل اگر کرتے رہے پھر سالانہ مہانہ ہفتے باری روزانہ کی ترتیب قائم کر دی تو دل کے اندر وہ روحانیت اللہ پاک باقی رکھے اللہ پاک باقی رکھے تو اللہ کا دھیان جمانے کا کیا طریقہ دھیان ایک تو تصویرات کا پڑھنا ایک تو تصویرات کا قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا پاک کی تلاوت کا کرنا اگر ایک آدمی قرآن بالکل نہیں پڑھا اس نے قرآن بالکل نہیں پڑھا اس نے تو وہ کیا کرے ایک طرف کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو تھوڑی دیر سن لیا کرے سننے والے بھی دیکھ کر دیکھی بھی دیکھی سننے والے بھی اور وہ تھوڑا تھوڑا شروع کر دے اور وہ تھوڑا تھوڑا اتنا قرآن تو ہر آدمی کے لیے سیکھنا ضروری جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے جتنا نماز سورہ فاتحہ اور چند صورتیں یہ تو سب کے ذمے ہیں اس کے آگے جو ترقی کرنی ہے پھر آدمی کو اگر وقت ملے تو سب سب کو لیتا رہے مر گیا بیچ میں تو پورے قرآن پڑھنے والوں میں قیامت کے دن اس کا شمار ہوگا والوں میں اس کا بیچ میں اگر بیچ گیا اسی طرح اللہ کا دھیان جمانے کے لیے دعاؤں کا مانگنا اور خاص کر کے مصنون دعاؤں کا مانگنا خاص کر کے مصنون دعائیں زبان پر چڑھانا اور وہ دعائیں مانگے کرو اور وہ دعائیں دعا کو پڑھنے کے بجائے مانگنے کی عادت ڈالو پڑھنے کے بجائے رات میں سوتے وقت جو آپ دعا رات دعا مانگو گے تو مانگنے کی ترتیب ہو پڑھنے کی ترتیب اگر دعا کا پڑھنا سواب نہیں دعا کا پڑھنا ثواب سے خالی نہیں مانگنے کے دار کے ساتھ دھیان لگا کر کے مشروم دعائیں اگر زبان پر چڑھا لی مشروم تو زندگی بھر وہ کام آئیں حضور کا جو سنت طریقہ ہے اس میں ایک پیسہ نہیں لگتا اور ایک منٹ نہیں لگتا اور وہ کام دین کا دین کا حصہ بن جاتا ہے وہ کام دین کا سونا تو ہے حصہ بن جاتا لیکن حضور کے طریقے پر سونے وہ دعائیں پڑھتا ہوا سو دعائیں مانگتا ہوا سوتا ہوا یہ سونا دین کا حصہ بن گیا ایک منٹ آپ کا نہیں لگا اور آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں اسی طرح کھانا اور آپ اسی طرح اس میں کیا سنت طریقے پر دعا جو ہے وہ مانگتے ہوئے آج لبی اللہ کا دھیان جمانے کی کیا طریقہ اللہ کا دھیان جمانے کی دعاؤں کا مانگنا اور مصنون دعاؤں کا مانگنا اپنے اپنے وقت اور مصنوع دعاؤں کا اور جب تذکرہ ہو کہیں پر بات کرنے بیٹھو تو اللہ کو بولتے رہو اللہ کو سنتے رہو اس کے دو فائدے ہوں اللہ ایک تو یقین صحیح بنے گا ایمان میں طاقت آئے گی اور دوسرے دھیان صحیح بنے گا احسان میں طاقت آئے گی دھیان صحیح بنے گا یہ چار عرض کی یاد رہے گا نا بھائی ایمان کی طاقت یاد رہے گا حساب ایمان طاقت علم اور اللہ کا کیا علم جو ذکر سے ملے گا تلاوت سے ملے گا ایک پانچویں بات پانچویں بات ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے ہر عمل اللہ دنیا کی کوئی جو بھی دین کا کام کرے آدمی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے آدمی خود غرضی کے لیے نہ کرنے کے لیے دنیا تعلیمی کے لیے نہ بس تو سمجھو اس میں اخلاص آ گیا اور اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں اخلاص کے بغیر اخلاص کے بغیر شہید بنے سخی بنے قاری بنے قبول نہیں سخی بنے اور اخلاص کے ساتھ قبول نہیں ایک مدکار اور کے ساتھ جنگل بیابان میں مدکار اور پیاسے کتے ہو جنگل بیابان پانی پلا دے تو اس کو اللہ کا تعلق مل گیا پانی پلا دے اور اس کا جنت میں جانا رسول پاک سارا اصل میں بتا اور اس کا جنت میں جانا چاہے اس کو توبہ توفیق ہو چاہے چاہے اس کو سارے گنا فضل سے اللہ نے معاف کی ہو چاہے یا سزا بھگت کر جنت میں جانا اس کا طے اللہ کے پیارے نبی نے بتایا حالانکہ بدکار ہو اللہ کے پیارے اور پانی کسی بزرگ کو نہیں پلایا کتے کو پلایا اور جنگل میں میں پلایا جنت میں جنت جنگل میں میں پلایا جنت لینی بالکل آسان ہے اگر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اگر کام اور جنت میں جانا بالکل مشکل ہے اگر دین کا کام دنیا بھی اغراض کے لیے کیا ہے اگر دین کا کام دین کا کام کر کے آدمی جہنم میں جائے گا اگر دنیا تنبی کے لیے کیا میں جائے گا اور دنیا کا کام کر کے آدمی جنت میں جائے گا اگر حضور کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ترتیب نبوی کے ساتھ حضور کے طریقے پر یہاں تک کہ بیوی کے لیے میں ڈالے ڈانے سطح کا ثواب دے یہاں تک کہ بیوی کے لیے یہاں تک کہ بچوں پر خرچ کرے ثواب دے اور جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ثواب دے بچوں پر یہاں تک کہ تجارت کرے جہاد میں خرچ کرنے کے اور آج کے نیچے سایہ قیامت میں لے لے نبی نبیوں کو شہیدوں کے ساتھ اپنا حشر کرا لے قیامت میں لے لے تو بھائی یہ پانچ باتیں اگر کسی کام میں پائی گئیں تو وہ دین کا ایک حصہ بن گئی اگر کام میں پائی گئی اچھا اخلاص کیسے پیدا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کیسے پیدا اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دین کا کام کرے تو اپنی جان قربان کرے اپنا مان قربان کرے اور اپنی چاہیے کو قربان کرے اور دین کا کام کرے اور امید ہے کہ اس میں اخلاص اللہ پاک برہمت مانگ جان مان اور جذبات یعنی جی چاہیے اس کو قربان کرے اور جذبات اور پھر دین کا کام کرے آج دین کا کام کرنے والا عام طور سے یہ سوچتا ہے کہ اس سے میری دنیا کتنی بنی اور صحابہ دین کے کام کرتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ میری دنیا کتنی قربان ہوئی میری دنیا کتنی قربان ہوئی یہ سوچتے تھے اور آج یہ سوچا جاتا ہے کہ دن کا کام کرنے میں میری دنیا بنی کتنی سوچتے تھے اور جب دنیا بننی شروع ہوتی تھی صحابہ کی تو جو ساروں قطار روتے تھے حضرت عمر ساروں قطار روتے تھے جب بڑھیا کھانا آیا تو بہت روئے اور کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا ہی میں نمتا دیے جا رہے ہو بہت روئے اذہب تم تو یہ بات سی حیات دنیا استنتا تم دنیا نے تم نے دوبارہ لے لیا حالانکہ یہ آئے کافروں کے بارے میں صاف حالانکہ یہ آیت لیکن حضرت برش آئے تو گر کے روکتے تھے ہم سب کو سمجھا دیا کہ کافروں کے بارے میں جو آئے کہ کے تم پڑھتے ہو ہم سب کو سمجھا تم یہ مت سمجھو کافروں کے بارے میں خالی کافروں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے اور مسلمان وہ کام کرے تو اللہ راضی ہوگا نہیں اللہ کاموں سے کافروں سے اللہ ناراض ہے اگر وہ کام مسلمان کرے تو مسلمان سے بھی اللہ ناراض ہوگا اتنا تو نہیں جتنا کافروں سے ناراض ہوتا ہے اس سے کم صحیح لیکن وہ کام مسلمان کے کرنے کا نہیں ہوتا منافقین کی ساری آیتیں بڑھ کر ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں حالانکہ منافقین کو جن باتوں سے منع کیا ہم کو بھی ان باتوں سے منع کیا یہ نہیں کہ ہم کو اس کی اجازت ہم کو بھی ان باتوں سے منع کیا یہ نہیں کہ ہم کو اس کی اجازت ملے میں سمجھ گیا آپ حضرت پانچ باتیں ذہن میں بٹھا لو میں سمجھ گیا آپ حضرت یقین کا صحیح ہونا ایمان کی طاقت ذہن میں بٹھا لو جذبے کا صحیح ہونا کی طاقت صحیح ہونا کی طاقت طریقے کا صحیح ہونا حضور کا طریقہ علم کی طاقت ہونا کی طاقت اللہ کا دھیان ہونا یہ فکر سے پیدا ہونا حضور کا طریقہ اور اخلاص اللہ کو راضی کرنا اللہ کا دھیان یہ پیدا ہوگا جان مال اور جی چاہیے قربانی اللہ کو راضی کرنا صحیح اخلاص پیدا ہوگا یہ پیدا ہوگا یہ پانچ باتیں پہلے نماز میں لانی اور پھر انشاءاللہ نماز کے باہر کے کاموں میں ان پانچ باتوں کا لانا آسان ہو اور پھر انشاءاللہ نماز کے باہر لیکن ایک چھٹی بات بھی ذہن میں بٹھا دو باتوں کا لانا آسان ایک چھٹی بات بھی ذہن میں بٹھا دو ان پانچ باتوں سے وہ عمل بنے گا جاندار ذہن میں بٹھا لیکن ایک چھٹی بات جو عرض کی جاتی ہے وہ اگر پائی گئی تو یہ عمل رہے گا محفوظ اور اگر نہ پائی گئی تو بنا بنایا عمل کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور اگر وہ چھٹی بات کیا ہے تو بنا بنا تل کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی کی ادائیگی بندوں کے جو حق ہے اس کا ادا کرنا اگر کسی بندے کا حق دبایا بندوں کے جو حق تو بنی بنائی نماز اور بنا بنایا عمل بندے کا اس کے پاس چلا گیا جس کا حق دبا تو بنی بنائی نماز اور بنا بنا تو پانچ باتوں سے چلا گیا تو عمل جاندار بنتا ہے اور چھٹی بات سے تو پانچ عمل محفوظ رہتا بنتا ہے حقوق العباد کی ادائی امن اکرام مسلم رہتا ہے اور اخلاق یہ نمبر حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر کی بات ہے اور اخلاق پہلے تو جو ہماری ذمے میں ہے وہ ادا کریں اس کے بعد اگر ہم کچھ دیں گے تو یہ بطور اخلاق کے ہوگا تو یہ بطور اکرامی مسلم اگر حقوق گے کی بات کی ادائیگی اگر نہ پائی گئی تو بنے بنائے عمل دوسروں کے پاس چلے جائیں گے تو پھر تاثیر نہیں ہوگی اگر نہ پائی گئی پھر نماز پڑھیں گے کامیابی دکھائی نہیں دے گی دعا مانگیں گے اور دکھائی نہیں دے گی پھر نماز پھر شادی کریں گے اس سے تنگی دور نہیں ہوگی قرضے کی ادائیگی قرضی جائے گی کہ دعا کر رہا ہے کہ قرضہ ادا نہیں ہو رہا شادی ہے کہ وہ پانچ باتیں پائی گئی اس میں لیکن یہ چھٹی بات نہیں پائی گئی اسے بھی آپ یاد رکھیں اکرام اور اخلاق کا نمبر تو بہت اوپر کا معیار ہے اسے بھی آپ یاد رکھیں پہلے تو حقوق لبا کی ادائیگی اور یہ بہت ضروری نمبر تو بہت اوپر کا معیار ہے دو لائنیں ہیں پہلے تو حقوق تو حقوق لباس کی ادائیگی اور ایک اخلاق تین جو پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا ایک تو حقوق اور جہنم سے جو بچیں گے وہ حقوق ربا کی ادائیگی کریں گے وہ پانچ باتیں تو جہنم سے بچیں گے اب اگر ناک ٹول میں کمی کرتا ہے تو پانچ باتیں اور سے جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے غمن کرتا ہے خیانت کرتا ہے گلاوٹ کرتا ہے اور رشوت دیتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اس سے حقوق ربا کی ادائیگی پوری نہیں دونوں کے ہاتھ دبائے کاروبار کرتا ہے اگر کوئی مر گیا بات کیا بات کی ادائیگی اس نے مال زمین جاگی جائیداد چھوڑ اس کا ورثہ ادا نہیں کیا اس نے مال یہ آدمی حقوق لباس چھوڑ کی ادائیگی نہیں کی اس نے اس نے ماں کا حق دبایا اس نے یتیم بچوں کا حق دبایا اس نے مرنے والے کی بیوی کا حق دبایا ماں کا حق دبایا تو یہ حق کا دبانے والا ہے دبایا اس نے مرنے والے کی بیوی کا اور یہ مسئلہ یہ معاملہ تو یہ حق کا امت کے اکثر حصے میں سے نکل چکا ورثے کا ادا کرنا اور یہ مسئلہ جہاں عادت پڑ گئی بہت آسان ہے جہاں عادت نہیں پڑی وہاں لوگوں کو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے جان کر کے یہ بات پہنیا ہمارا کام اتنا اللہ کے فضل و کرم سے اوپر کی سطح پر جا رہا ہے اب تک ہم لوگوں میں میراث کی ادائیگی نہ آئی اللہ تو کب آئی اوپر کی سطح پر جا رہا ہے حرام سے بچنا ہم لوگوں میں یہ بہت ضروری ادائیگی عمل کے اندر یہ پانچ باتیں اور پھر اخلاق والا نمبر بچنا آنے کے بعد اس کا اثر ضروری پھر پورے عالم پر پڑے گا لیکن ایک بات اور ذہن کے اندر بھی آنے کے بعد ان پانچ باتوں سے پورے عالم پر پڑے گا تو عمل لیکن ایک بات دین کا ایک حصہ بنے گا اور چھٹی بات سے وہ عمل محفوظ رہے گا لیکن وہ عمل ترتیب نبوی پر کیسے آئے گا بھائی آپ کے کاروبار میں پانچ باتیں پیدا کر دیں گھر میں بھی پیدا کر دی آپ کے اولاد میں بھی پیدا کر دی اور چھٹی بات جس کی حفاظت کر دی وہ بھی کر دی اخلاق بھی لے آئے چھو چھ نمبر آ گئے ہر چیز میں وہ عمل جاندار بنا اخلاق بھی لے آئے لیکن تربیب نبوی پر اگر یہ عمل ہے آئے تو پورا دین وجود میں نہیں آیا دین کے حصے وجود میں آتے رہے ٹائر بنتا گیا مٹکا ٹائر ہے مٹگا ہے ہُو ہے ہینڈ بریک فین بریک اور leg brake dynamo fan belt bumper یہ سب بن گیا لیکن فٹنگ نہیں چہروں پر بھی دین کپڑوں میں بھی دین گھروں میں بھی دین عورت میں بھی دین کاروبار میں بھی دین سب کچھ بن گیا چہروں پر بکھرے ہوئے بن گئے ترتیب نبوی قائم کرنی ضروری ہے وہ ترتیب نبوی کیا ہے بن گیا وہ ترتیب نبوی کیا ہے اسے سارا مجمع دھیان سے سنے وہ ترتیب نبوی کیا ہے اور خاص کر کے حضور پاک سے بھی وہ ترتیب کیا ہے مجمع دھیان سے سنے پورے عالم کے لیے آپ نے بھی بن کر تشریف لائے قیامت کے زمانے کے لیے آپ نے بھی بن کر تشریف لائے تو آپ کی ترتیب جو ہے وہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر دعوت کی فضا کا قائم کرنا اور دعوت کے کام کو مقدم کرنا یعنی یہ پانچ باتیں ہر عمل کے اندر آئیں کام اور وہ جو حقوق لباس کی ادائیگی ہے یعنی وہ بھی ہوتی رہے صرف میرے اندر نہیں بلکہ گھر والوں کے اندر بھی کی ادائی علاقے والوں کے اندر بھی شہر والوں کے اندر بھی محلے والوں کے اندر بھی پورے عالم کے اندر بھی اور قیامت تک کے زمانے کے اندر بھی دعوت والی فضا کو قائم کرنا پڑے گا دعوت والی فضا کو قائم کرنا پڑے گا دعوت والی فضا کو دعوت والی فضا مقدم کرنی پڑے گی دعوت والی جو آج کاروبار اور گھر مقدم ہو گیا یہ ترتیب نبوی نہیں ہے مقدم کر ترتیب نبوی کے اندر دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرنا یہ پوری زندگی کے اندر چار مہینہ اور سال کا چلا مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت روزانہ کی دو تعلیم روزانہ کے ڈھائی گھنٹے اور ہفتے بار اجتماع جہاں جانا ہو رہا وہاں پر رشتہ کے ساتھ اثر سے لے کر شراب تک رہنا وغیرہ وغیرہ روزانہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے دعوت کے کام کی پہلی سیڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی سیڑھی پر ہی رہو یہ نہیں بتایا یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے اصل آنا اس پر ہے کہ حضور کے کام کو ہم اپنا کام میں حضور کے غم کو ہم اپنا ہم میں اور حضور کے درد کو ہم اپنا درد بنا اس پر ہے کے حضور پوری سیرت کے اندر دیکھ سارے صحابہ کے اندر دیکھ لو دعوت کے تقاضوں کو انہوں نے مقدم کیا دعوت کے تقاضوں میں وطن چھوڑنا پڑا تو مکے جیسا وطن چھوڑ کے ہجرت کی دعوت کے تقاضوں میں باہر سے آنے والوں کا ساتھ دینا ہوا تو نے نصرت کی دعوت کے تقاضوں پر اگر ستر کی جان لینی پڑی تو ستر کی جان بدر میں لے لی اور دعوت کے تقاضوں میں اگر ستر کو جان دینی پڑی تو ستر نے جان دے دی دعوت کے تقاضوں میں کاروباری سیزن چھوڑ کر تیس چالیس ہزار کے مجمے کو نکلنا پڑا تبوک میں اس دعوت کے تقاضے میں تیس چالیس ہزار کا مجمع نکل گیا دعوت کے تقاضے پورا کرنے میں اگر کاروبار کا وقت نہ ملا اور مکبر کا فاقہ آ گیا تو تین دن کے تقاضے تیس چالیس ہزار کا مجمع نکل گیا دعوت کے تقاضے پورا کرنے میں اگر کاروبار کا وقت نہ ملا اور مکبر کا فاقہ آ گیا تو تین دن کے یہ کاروبار میں سستی کے بنا پر نہیں آئی کاروبار میں ایک بھی سست نہیں تھا لیکن ان کے سامنے جب دعوت کے تقاضے آئے تو انہوں نے ساری چیزوں کو نمبر دو پر کر دیا اور دعوت کے تقاضے کو نمبر ایک سست نہیں تھا دعوت کے کام کو انہوں نے کام بنا تو میں کہتا ہوں اور دعوت کے تقاضے کو نمبر ہونی سب حضور کے پیچھے بھی چلنا کھانا پینا پیشاب پاخانہ شادی میں کہتا ہوں کپڑے کوئی آدمی کے کبھی چار مہینے میں حضور کے طریقے پر یہ کام کروں گا اور باقی پوری عمر میں آزاد اور سال کا چلہ میں حضور کے طریقے پر کھانا پینا اور چار وغیرہ کروں گا اور باقی گیارہ مہینے میں آزاد تو سارے علماء سے عمر میں آزاد یہ بالکل غلط ہے یہ تو زندگی بھر کے لیے ارے پیشاب اور باخانے میں حضور کا طریقہ کھانے اور پینے میں حضور کا طریقہ پوری زندگی ہمیں لے کر چلنا ہے تو دعوت کا وہ کام جس کے ذریعے پورے عالم کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے یہ صرف چار مہینے پینے میں یہ صرف سال کے لیے یہ صرف تین سال کے لیے جس نے یہ سمجھا بالکل غلط سمجھا یہ پوری زندگی کے لیے یہ بات الگ ہے کہ ترتیب الگ الگ ہوگی کبھی باہر نکل کر کام کرے گا کبھی مقام پر رہ کر کام کرے گا کاروبار نبی پر قدر کرے گا تو کاروبار دعوت بنے گا ترتیب الگ الگ ہوگی گھریلو نظام کو نبی پر قدر چلائے گا تو گھریلو نظام بھی دعوت بنے گا کاروبار ریل کی چیٹی کا قصہ آپ نے نہیں سنا جمعرات کے دن کے بیان میں ایسے ایسے قصے کاروباری اور گھریلو لائن کے اندر جو لوگوں کے دلوں کے کھینچنے والے ارے دعوت کے درد والے جو فٹ بال کے کھلاڑیوں کے ذریعے سینکڑوں آدمیوں کی ہدایت کی فٹ بال کا کھلاڑی جو لوگوں کی نبیوں والے غم دلوں کے اندر پیدا ہو نبیوں والے دس دنوں کے اندر پیدا اگر کہیں پیدا آگ لگ رہی ہو اور لوگ جل رہے ہو کی بے چینی ہوتی ہے آج پورے عالم کے اندر جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ہمارے دلوں میں بے چینی بھی پیدا ہوتی بے قراری نہیں پیدا ہوتی اور بے آج پورے عالم کے اندر جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ہمارے بچے صرف دو باتیں انہوں نے سوچی ہے جو اب تک برابر چل رہی ہے ایک بات تو یہ سوچی کہ اس مسلمان کو مالیات کی لائن کی خرابی میں ڈال اور دوسری بات یہ سوچی کہ اس مسلمان کو عورتوں کی لائن کی خرابی میں ڈال بس پھر نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا اور مدد اللہ کی رک جائے گی پھر کروڑوں کے مقدار میں بھی ہوں گے مولی گاجر کی طرح کاٹے جائیں گے اور کوئی ان کی ڈی نہیں رہے گی مساؤ کا غصہ اس سے بہاؤں کی طرف بہنے والے پورے کباڑے کی طرح ہوں گے چل رہی مالیات کمانے کی لائن شنی کے خلاف ہو جائے اور خرچ کے اندر فضول خرچی آ جائے کامیاب ہے وہ اس میں اور عورتوں کی لائن کی خرابی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گانا ہے ایک صحابی کہتے ہیں الغنا روپیے سینا گانا جو ہے وہ سینا کا منتر ہے اس کے ذریعے عورتوں کی لائن کی بے آ جائے اور برابر چل رہی ہے برابر خدا کی مدد رکی ہوئی ہے ان کی چال برابر چل رہی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی عمل کر کے کہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں اور دعوت کی فضا جو بنے گی وہ ان چھ نمبروں سے بنے گی دعوت کی جو فضا بنے گی وہ گشتوں کے ذریعے بنے گی تعلیم کے حلقوں کے ذریعے بنے گی نمازوں کے ذریعے بنے گی ذکر اور تلاوت کے ذریعے بنے گی آنسو کا بہانا اور آنکھوں کا بھرنا دین کے میں دل بلانا اور دل بلانا اس سے دعوت کی فضا بنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں پہلے کلمے کی دعوت پر ڈالا اس کے ساتھ تعلیم کے حلقوں پر ڈالا ذکر اور تلاوت پر ڈالا ایک دوسرے کی انسار اور ہمدردی پر ڈالا اور یہ سارے کام کرنے کے ساتھ پھر آسمانوں پر بلا دیے گئے اور اوپر سے نماز کو لے کر تشریف لائے تاکہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مدد لیں کا نام دیا کے رستہ اور یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اس لیے مکے کے پہاڑوں کو سونا نہیں بن لیتی سونا اگر بن گئے مکے کے پہاڑ اور سونا چاندی دے دے کر لوگوں سے دین کا کام کرایا تو لوگ دین کا کام سونے چاندی کے لیے کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے پھر دین میں وہ طاقت نہیں آئی جو جس طاقت نے فروغ قارون حامان کو زیر کیا جس نے کیسر کی سرح کو زیر کیا جو گجال اور یاجد بازی کو زیر کرے گا وہ دین دنیاوی طاقتوں کو زیر نہیں کر سکتا جو دین سونے چاندی کے لیے دین کا کام کیا جائے تو حضور نے سونا چاندی رکوا دیا اور ہر ایک اپنی جان باز پر کھڑا کر دیا تو اس لیے میرے محترم دوستوں پھر شروع ایک مرتبہ ہر کام شریعت کے مطابق کب ہوگا جب وہ پانچ باتیں ہوں محفوظ کب ہوگا جب وہ چھٹی بات نبات کیا جائے گی ترقی کب ہوگی جب اکرام مسلم ہو اخلاق ہو ترتیب نبوی پر ہر کام کب آئے گا جب دعوت کے کام کو کام بنائے مقدم کریں اس کے بعد دوسرے کام دو نمبر دوسرے کام چھوڑنے نہیں کام سو کر سمجھو کاروبار کو چھوڑنا نہیں گھروں کو چھوڑنا نہیں بالکلیا چھوڑنے کی دعوت نہیں لیکن ترتیب نبوی پر لانا ہے حضرت ماں صحابہ کے چھتیس بچے بازوں میں چونتیس بازوں کا اٹھارہ گھروں میں نہیں چھوڑا تھا ماں صحابہ کرو پتی اور بعض صحابہ ہوا کہ ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی شہادت کے وقت نہیں ملا غریبوں نے مالداروں نے سب نے حضور کے کام کو کام بنایا یہ بات الگ ہے جب دین کے تقاضے بہت بڑھ جاتے ہیں اور بازوں کو کاروبار کا وقت نہیں ملتا تو وہ لوگ بغیر کاروبار کے رہتے اور دین کے تقاضوں کو مقدم کرتے ان کے سامنے دین کے ہی تقاضے ہیں جیسا صابے تو کام کرنے والے دو قسم کے صحابہ کے دور میں ایک تو کاروباری ایک بغیر کاروباری کاروباری جو تھے ان میں دو باتیں تھیں ایک تو کاروبار میں حلال حرام کا دیکھنا پیسے سے کم زیادہ ہونا نہ دیکھنا اور دوسرے یہ کہ اللہ کے دین کے دعوت کے تقاضے دیا تو کاروبار گھر رکاوٹ نہ بنے یہ دو باتیں کاروباریوں میں تھی اور بغیر کاروباریوں میں تین باتیں تھیں ایک تو کسی سے مانگنا نہیں ایک دوسرے کے بال کی طرف خیال نہ کرنا اور ایک اپنے اندر کی تکلیف کو کسی کے سامنے کہنا نہیں اللہ ہی سے کہنا ان میں تین باتیں تھیں اللہ کے خزانے سے لینے کے دو دروازے یہ تو سب کو دکھائی دیتے ہیں کاروباری کے لیے دروازہ کاروبار اور بغیر کاروباری کے لیے دروازہ کوئی آ کر ہدیہ دے دے یہ دو دروازے تو سب کو دکھائی دیتے ہیں لیکن سیرت نبی کو دیکھو گے یہ دونوں دروازے بند کیے اور کروڑوں دروازے غیر کھلوائے کاروباری کو کہہ دیا کہ دین کے تقاضوں پر کاروبار رکاوٹ نہ بنے نکل گئے پھر غریبی دروازہ کھلا بغیر کاروباری میں تین باتیں پیدا کی ظاہری جو ہڈیاں لیتے وہ بھی بند ہو گیا کہتے ہی نہیں تو اللہ نے غیبی نظام چلایا خالی چکی میں سے آٹا خالی کتی میں سے گھی خالی تندور میں سے روٹی پھر یہ غیبی نظام خدا نے چلایا غیبی دروازے اس وقت کھلیں گے جب شریعت کی حدود میں رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب کو شریعت کی حدود کی رعایت کے ساتھ آگے پیچھے کر پھر غیبی نظام چلتا ہے پانچ باتیں ہر عمل میں لائی چھٹی بات حقوق بات کی ادائی اس کے اندر ترقی کر کے اکرام مسلم اور اخلاق تک پہنچنا اخلاق غیر مسلم کے شادی کرتے جائیں گے تاکہ وہ اللہ کا دوست بنے اخلاق بنے گئے مسلمان کے ساتھ بھی بڑھتے جائیں گے تاکہ وہ اللہ کا دوست بنے اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں کر اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں کرنی لیکن اللہ کے دشمن کو اللہ کا دوست بنانے کے لیے خوش اخلاقی کے ساتھ دعوت کی فضا بنانی اچھا اب ہماری جماعتیں جا رہی ہیں جن چھ نمبروں پر میں رہنا ہے اس کو ایک انداز سے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور وہ جو زندگی میں چار مہینہ اور سال کا چلہ جو ہمارا بالکل نیا مجمع ہے وہ بھی اسے سن لے کہ حضور کے کام کو کام بنانے کا طریقہ یہ کہ پہلی سیڑھی زندگی میں ایک پر چار مہینہ دینا سال کا چلہ مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت روزانہ کی دو تعلیمیں ایک مسجد میں اور ایک گھر میں اور روزانہ کے کم سے کم ڈھائی گھنٹے یہ ہمارا جو نیا مجمع ہے جو واپس جانے والا مجمع ہے وہ اتنی کم سے کم نیت کر کے جائیں اور ہر جگہ پرانے کام کرنے والے ملیں گے ان کی صحبت میں رہ کر ان کاموں کو شروع کرے ان کاموں اور یہ ہمارا مجمع جو جماعت میں چلتا پھرتا مجمع ہے اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ قربانی کی جون سے سیڑھی پر ہم ہیں ہم اس سے آگے چلیں اب یہ ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہے وہ کام کیسے کریں پیچھے جو مجمع بیٹھا ہے ہمارا جو جماعت میں نہیں جا رہا وہ بھی اپنے آپ کو محروم القسمت نہ سمجھے اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا اللہ یشکا بھی ہم جلیس ہوں یہ مجمع ایسا ہے کہ گنہگار بیٹھا ہوا بھی محروم نہیں رہے گا اللہ کے فیضان کے دروازے کھلے ہوئے اس لیے کام کرنے کے دو طریقے ہیں ایک باہر نکل کر کام کرنا اور ایک مقام پر رہ کر کام کرنا جو لوگ واپس جا رہے ہیں وہ بھی دھیان سے سنے اس لیے کہ انہیں مہینے کے تین دن دینے ہیں انہیں ہفتے کے دو گز کرنے ہیں انہیں تعلیم کرنی ہے نمبروں کے بیان کے دوران کئی باتیں تو آ گئی اور عادت بھی میں دوبارہ دوہرا دوں گا ان شاء اللہ تاکہ ذہن نشین ہو جائے اب جماعت یہاں سے جب نکلے گی تین دن کی نکلے چلے بھی نکلے سال کی نکلے جو جماعتیں نکلتی ہیں وہ چند باتوں کا اہتمام کریں ایک تو چھ نمبروں کا اہتمام کوئی سیاسی بات نہیں کرنی کوئی اختلافی بات نہیں کرنی ان چھ نمبروں کے ذریعے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی تو پھر آدمی پورے دین پر چل سکے گا جماعت سے نکلنے کے بعد اپنی مشغولیت چند کاموں میں کرنی ہے جماعت سے نکلنے کے بعد چند کاموں میں مشغول رہنا ہے ایک تو دعوت دعوت کے کام میں دوسرے سیکھنا اور سکھانا تعلیم و تعلق تیسرے ذکر اور عبادت اور چوتھے ایک دوسرے کی خدمت گزاری ان چند کاموں کے اندر اپنے وقت کو گزارنا ہے دعوت کا جو کام ہے اس میں عمومی گشت بھی خصوصی گشت بھی مجمے کے اندر دعوت بھی اور انفرادی طور پر ایک دوسرے سے ملاقات پر ان کے ذہنوں کا بنانا دعوت میں اصل ذہن بنانا ہوتا ہے تعلیم اور تعلیم جو ہوگا اس کے اندر کتاب کی تعلیم بھی ہوگی اور نمازوں کے حلقے بھی ہوں گے اور اس کے اندر چھ نمبروں کے مذاکرے بھی ہوں گے اور آپس کا سیکھنا سکھانا بھی ہوگا ایک دوسرا آپس میں زیادہ جاننے والا کم جاننے والوں کو سکھاوے کم جاننے والا زیادہ جاننے والے سے سیکھے سیکھنے سکھانے کی سکھا تیسری بات ذکر تلاوت عبادت اس کی تفصیل چھ نمبروں کے بیان کے سمن میں آ چکی نماز ایسے طریقے پر ہمیں پڑھنی کہ خوب اللہ کا دھیان جمے اللہ کا تعلق ملے اور اللہ کا تعلق بڑھے اور پھر تو اتنا لطف آئے گا عبادت کے اندر اتنا لطف آئے گا عبادت کے اندر کہ تمہیں گشتوں کی فضیلتیں بتا بتا کر گشتوں میں بھیجنا پڑے گا اتنا لطف آئے گا عبادت اور پھر اس عبادت کو مختصر کر کے گشتوں میں جانا تمہارے لیے مجاہدہ بنے گا مجاہدہ اس مجاہدے کے اندر اتنی ترقی ملے گی اتنی ترقی ملے گی اس کی کوئی حد نہیں تھوڑا وقت بھی عبادت کا ملے گا تو ایسا جاندار وقت ہوگا کہ اس میں اللہ کا تعلق پیدا ہوگا انشاءاللہ کیوں کہ دوسرے جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ سے جوڑنے کا فکر کرنا ہے اور خود بھی اللہ سے جڑنا ہے لوگ تو اللہ سے کٹے رہے اور ہم جڑنے میں آگے ترقی کرتے رہے اس کے بجائے ہم لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑیں تو جتنی ترقی تنہائی کے اندر اللہ تک پہنچنے کی ملے گی لوگوں کو جوڑتے ہی اگر ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے زیادہ ترقی ملے گی ایک آدمی کو کراچی سے لاہور جانا ہے پیدل چلا راستے کے اندر فلواریاں کھانا پینا اچھے سے شہر بڑا لکھوایا اور لاہور کی طرح بھی پہنچ گیا اسی کو دوسری مرتبہ لاہور سے بٹھا دیا روڈ میں اور سردی کا زمانہ بند ڈبا کر دیا اور کھٹر پٹر کی آواز وہ گئے صاحب وہ لکھ نہیں آیا وہ جو ہم پیدل چلے تھے بڑا لکھ اس میں وہ لطف نہیں آیا نہ وہ چشمے ہے نہ وہ کچھ لطف تو نہیں آیا لیکن وہ منزل اگر ایک مہینے دو مہینے میں طے ہوئی تھی تو یہ منزل انشاءاللہ شاء اللہ ڈیڑھ دن میں طے ہو جائے گی لطف تو نہیں آئے گا دونوں دن لیکن ڈیڑھ دن میں طے ہو جائے گی اسی طرح دعوت کے کام میں جب آدمی گشتوں میں جاتا ہے تو وہ کیرم بورڈ کھیل رہے تو جوا کھیل رہے تو جو نفلی کے اندر لطف آتا ہے اور جو تنہائی کی دونوں میں مزہ آتا ہے جو ذکر اور تلاوت میں جو مزہ آتا ہے وہ گش کے اندر تو آئے گا نہیں تو طے ہے اس لیے وہ تو پتا نہیں کیا کیا کہے گا تم سے مزہ تو آئے گا نا لیکن جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے وہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور زیادہ ملے گا ندیوں والی ترتیب پر اللہ پاک ترقی برحمت فرمائیں گے لیکن پھر اس میں اتنا غلو نہ ہو اتنا غلو نہ ہو کہ پھر خلبت چھوڑ دی جائے خلبت بھی ہو اور جلبت بھی ہو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت بھی ہو ذکر ہو تلاوت ہو دعائیں ہو رونا دھونا ہو اور جا جا کے بھی دعوت بھی دینی ہو دعوت بھی دینی ہو جب دونوں کا مقابلہ پڑ جائے تو اس پہ دعوت کو مقدم کرنا ہوگا لیکن یہ مقابلہ بھی نہیں پڑتا اور ادھر ادھر باتوں میں وقت گزر رہا نہیں بھائی ادھر ادھر کی باتوں میں گزارنے کے بجائے ذکر علاوت عبادت دعا اللہ کا تعلق ارے کام کرنے والوں کو اللہ کا تعلق اگر نہ ملا تو دوسروں کو کیسے ملے گا اس لیے ہمیں بھی اللہ کا تعلق لینا ہے تو چند باتیں بتائیں دعوت میں وقت گزرے تعلیم میں وقت گزرے ذکر تلاوت عبادت میں وقت گزرے اور ایک دوسرے کی خدمت گزاری میں مقبول ہے مشق اس کی جماعت کے اندر ہی کی جائے خدمت کے معنی خدمت اگر پوری جماعت میں ہر آدمی خدمت کا کرنے والا بنے گا تو جماعت میں محبت باقی رہے گی اور اگر ہر آدمی خدمت کا چاہنے والا بنے گا تو جماعت کے اندر محبت باقی نہیں رہے گی جتنی جماعت والوں کے اندر محبت بڑھے اور جماعت والوں کے اندر فکر بڑھے اور جماعت والوں کے اندر دعا بڑھے اس کا اثر پورے عالم پر بڑھے ایک طرف فکر بڑھے جس کو نونا نے بیان ارد کیا اور ایک طرف محبت بڑھے کام کرنے والوں میں آپس میں محبت ہو اور محبت کا کیا طریقہ ہر آدمی دوسرے کے اکرام کے وجوہات تلاش کرے اور اس کا اکرام کرے بھائی یہ بڑی عمر کے ہیں تو میں ان کا اکرام کروں گا بھائی یہ عالم ربانی ہے ہماری جماعت پہ چل رہے اور علماء جو ہے یہ الانبیاء ہے تو بھائی یہ عالم کا عالم ہونے کے اعتبار سے ہمیں اکرام کرنا بھائی یہ نوجوان ہے بڑی عبادت رات تو کرتا ہے مجھے اس کا اکرام کرنا ہے یہ نوجوان ہے شراب خانے میں سے پکڑ کر لایا گیا ہے تو تھوڑا اگر میں اس سے اخلاق برتوں گا تو یہ ذرا متوجہ اللہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو چلو اس کا اکرام تو ہر آدمی دوسرے کے اندر اکرام کرنے کے اسباب تلاش کرے اور اکرام کرے تو محبت بڑھتی جائے اور ہر آدمی ہر آدمی اپنے اندر اکرام کے اسباب تلاش کرے کہ میں پرانا ہوں یہ لوگ میرا اکرام کرے میں بوڑھا ہوں یہ لوگ میرا اکرام کرے یا میں عالم ہوں یہ لوگ میرا اکرام کریں تو جو ہے اکرام اپنے میں اگر تلاش کرے گا اور دوسروں سے خدمت چاہے گا تو محبت باقی نہیں رہے اور اگر ہر آدمی دوسروں کی خدمت کرنے والا بنے گا تو محبت آپس میں باقی رہے گی یہ اکرام ہے مسلم کا نمبر ہے یہ چند باتیں عرض کی بھائی اچھی طرح جماعتوں میں نکلنے کے بعد کیا کرنا یا تو دعوت کے کام میں لگنا یا تعلیم کے حلقے اور یا ذکر تلاوت اور عبادت اور یا ایک دوسرے ساتھیوں کی خدمت گزاری چند باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں کم وقت لگانا ہوگا ہم انسان ہیں ہمارے ساتھ ضرورتیں ہیں تو اس کو اندازے ہمیں لگانا ہوگا وقت اس میں ایک تو ہے کھانا اور پینا ایک ہے پیشاب اور پہانا ایک ہے سونا ایک ہے ضرورت کی بات کرنا کریں گے ہم لیکن بقدر ضرورت زیادہ نہ سویا جائے بقدر ضرورت اور اسی طرح کھانے پینے میں زیادہ وقت نہ لگے پیشہ پہانے میں جائیں تو پھر ضرور پوری کر کے آ جائیں یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بقدر ضرورت وقت ہے زیادہ نہ لیں ہمارے وقت میں بڑی برکت ہو چند باتیں ایسی ہیں کہ اس سے بالکل یہ بچنا ہے جماعتوں میں نکل کر بھی پرتے مقام پر جا کر بھی چند باتیں ایسی ایک تو یہ کہ کسی سے مانگا نہ جائے مانگنا منع ہے نبی جب جاتے تھے ماں کمالئی من اجر ان اجرا رب لال کمار ہی مالا جو کچھ میں تمہارے اندر دین کا کام کر رہا ہوں تو میں تجھے مال نہیں مانتا ہر زمین کا ہم تجھے کوئی بدلا نہیں مانگے ہم کو تو ہمارا بدلا اللہ دے گا خزانے اس کے بھرے ہوئے تو جو دے گا وہ تو ختم ہوگا میرا اللہ دے گا باقی رہے گا ایک تو مانگنا نہیں دوسری بات کسی کے مال یا کھانا یا چیزیں یا کار اس کی طرف خیال بھی نہ جائے اس کا نام ہے اشراف ایک تو سماج سے بچنا ایک اشراف سے بچنا تیسری ایک بات اور ہے کہ فضول خرچی سے بچنا جسے اشراف کہتے فضول خرچی سے بچنا اگر فضول خرچی سے بچے اور ہم آگے سادگی پر تو تو, تو نبیوں والی ترتیب ہمارے اندر بہت آسانی سے قائم ہو پوری دنیا کے اقتصادیات کا جو حل ہے وہ ہے سادگی اور یہ ہے معاشرت نبی کریم کر کر اپنی زندگی سادہ بنائے اس مشکل مشق کھانا سادہ کپڑے سادے بستر سادہ مجاہدے کی عادت پیدل چلنے کی عادت مختم اٹھانے کی عادت یہ ہمارے اندر پڑ جائے سادگی ہمارے اندر آ جائے اقتصادیات کا حال ہے جتنے اللہ کے دشمن ہیں انہیں ہماری نمازوں سے ڈر نہیں انہیں ہماری نمازوں سے ڈر نہیں بے جان نمازیں اس مسلمان کی کتنی بڑھتی رہے انہیں کوئی ڈر نہیں وہ تو اپنی عبادت جاہیں بھی تمہیں دے دیں گے لوگ خریدو نمازیں پڑھو نمازوں سے انہیں ڈر نہیں اور انہیں ہمارے کمزور ایمان سے بھی ڈر نہیں انہیں جو سب سے زیادہ چونکانے والی بات ہے وہ ہے معاشرت وہ معاشرت سے بہت ڈر معاشرت جو ان کی ہے وہ چاہتے ہیں پوری دنیا میں چلے اور وہ فضول خرچی والی معاشرت ہر کپڑا جو بنتا ہے فیشنیبل دو سال کے بعد میں وہ بن جاتا ہے آؤٹ آف فیشن جب وہ آؤٹ آف فیشن بن گیا اور سب ٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھا نوجوان لڑکوں نے اور نیا فیشنیبل کپڑا سب خوبصورت نوجوانوں کو پہنا کر اور دکھا دیا تو وہ کپڑے جو ہے نا وہ کپڑے جو ان کے کپڑے ہیں دو سال جو پہنے وہ سڑکوں پر آ گئے کروڑ ہاں کروڑ ڈالر اور اربا ارب ڈالر کے کپڑے سڑکوں پر آ گئے بالکل نئے کپڑے آ گئے ان کی منڈی چلی اچھا اب کروڑ ہاں کروڑ نہیں بلکہ اربا ارب ڈالر کے جو کپڑے سڑکوں پر آئے اس کے لکڑ باندھے بحری جہازوں کے اندر مفتور ملکوں میں انہوں نے سستے داموں بھیج دیے خالی جہاز کا کرایہ وہ مل گیا اور پھر کباڑی وہ کپڑے بکے ہزار ہزار دو دو ہزار روپے کا سوٹ بہت سستے میں بکتا ہے سو دو سو پانچ سو میں تین سو میں غریب آدمی اسے خریدتے غریب آدمی مشرقی ملکوں کے اسے خرید اور خریدنے کے بعد پھر ان کپڑوں کی وجہ سے پوری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل کر اور اللہ کی دشمن کی معاشرت آتی ہے جب وہ کپڑے پہنے گا غریب آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا وہ کپڑے پہنے گا تو پھر کسی وجہ سے کھانا ہوگا وہ کپڑے پہنے گا تو پھر کھڑے ہو کر اسے کھانا پکانا ہوگا وہ کپڑے پہن کر صرف کپڑا نہیں آیا بلکہ نبوی معاشرت بدل گئی تو وہ تو پوری حضور کی معاشرت کو بدلنے میں پورے عالم کے اندر کامیاب ہے ہمیں کسی کو کچھ نہیں کرنا ہمیں تو حضور کی ترتیب پر آنا ہے اس لیے تیسری بات بتائی جاتی ہے کہ اشراف اور حضور ہر چیز سے ہمیں بچنا وہ جو دو چالیں اللہ کے دشمنوں کی ایک تو مالیات کی لائن کی خرابی اور ایک عورتوں کی لائن کی خرابی اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہماری جماعت کے اندر پھرنے والے اپنے اندر سے حضور ہر چیز کو بچاویں اور سادگی پر آنے میں کپڑے میں ہر چیز میں سادگی پیسہ آپ کے پاس بہت بچے گا تو اس سے آپ دوسروں کے ساتھ اخلاق برت سکیں گے دوسروں کے ساتھ اخلاق برتیں گے اس سے دوسروں کے دل اللہ کی طرف مائل ہوں گے تو تین چیزیں بتائیں جس سے بچنا ہے ایک تو سوال سے بچنا دوسرے فضول دوسرے اشراف سے بچنا کسی کے مال کی طرف خیال نہ لانا اور تیسری بات فضول خرچی سے بچنا اور شادی پر آنا میں میں کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ہماری جماعتوں کے ذریعے مکانی طور پر بھی اور بیرون میں بھی اگر سادگی رائج ہو گئی سادگی اگر رائج ہو گئی تو پھر شاء اللہ سم ان شاء اللہ نبی پاک سرسوں والی معاشرت میں اتنی جازبیت اور کشش ہے کہ قومیں کی قومیں اور ملک ملک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور دین ایمان کی طرف آئیں گے اور پورے عالم کے اندر امان آئے گا غیر مسلموں کی بھی جان مال اور آبرو کی حفاظت ہوگی اور مسلمانوں کی بھی جان مال اور آبرو کی حفاظت ہوگی اور جب یہ معاشرت آئے گی تو پھر ایمان کی طرف قومے کی خومر ملک کے ملک آئیں گے اور اللہ کی مدد آئیں گی لیکن صدی انادی قسم کے ہم دھرمی والے وہ تو خوب غصہ ہوں گے عزیز وا بہن نے ہم لگا عزون وہ تو غصہ ہوں گے اور چھا جائیں گے اور ملین بلین ٹریلین خرچ کریں گے اور پورے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے یہ طے لیکن اللہ پاک رکاوٹ کو ہیوی طریقے پر دور کرے گا طریقے پر اور رکاوٹ کے دور کرنے کا ایک راستہ پہ ان کو تباہ کرنا اور دوسرا راستہ ان کو ہدایت دینا شیطان ان شیاتی نے قریش تھے ان کو ہدایت دے دی تو وہ دین کا نمبردار بن گئے تو بھائی ہمیں تو اللہ سے یہ مانگنا ہے اللہ نیا رکاوٹ ڈالنے والوں کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جیسے تو نے شیطان ان شیاتی نے قریش کو صحابی بنا دیا اسی طرح یہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی تو اللہ کے دین کا دائی بنا دیا تو اللہ کے دین کی طرف لیا تاکہ ان کی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگے اور بھائی مقدر کسی کا ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اگر وہ شقی ہے ازلی تو پھر اللہ رکاوٹ دور کرنے میں چاہے جو کچھ کرے سمندر پھاڑ کے پھر ان کی رکاوٹ دور کی لنگڑا مچھر ناک میں گھسا کے نمرود کی رکاوٹ دور کی اور یاجوج ماجوج کی گردنوں پر کیڑے ڈال کر ان کی رکاوٹ دور کی اور رکاوٹ کے دور کرنے میں کبھی نو علیہ السلام کے پاؤں پر پانی لے آئے کبھی پاؤں میں ہاتھ پر وہ لے آئے ہوا لے آئے شعیب رسم پاؤں پر جلجلا لے آئے تو رکاوٹ کیسے دور کریں گے یہ سب کو معلوم نہیں کئی رکاوٹ دور کر جن چیزوں سے بچنا ہے بھولو گے تو نہیں سوال نہیں کرنا دل میں خیال نہیں لانا فضول خرچی نہیں کرنا سادگی پر آنا اور چوتھی چیز کیا ہے چوتھی چیز دوسرے کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کرنا بالکل اجازت نہیں استعمال مت کرو پوچھے بغیر مت کرو یہ معاشرت ہے یہ جو میں کھول رہا ہوں یہ معاشرت ہے کس معاشرت تک ہم پہنچیں گے ایمان کی طاقت کے ساتھ عبادات کی طاقت کے ساتھ ہماری دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں ایک معاشرت اور ایک معاملات معاشرت کے معنی رہن سہن کلچر اور معاملات کے معنی لین دین معاشرت اور معاملہ اللہ کے قانون کے مطابق اور پھر اس میں اخلاقی معیار آ جائے جتنا اخلاقی معیار اس امت پہ اونچا ہوگا دوسروں میں دین پھیلے گا انشاءاللہ دین جو پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا اس کا یہ طریقہ ہے سارا وہ اخلاقی لائی معاشرت میں بھی آئے معاملات میں بھی آئے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ در جھوٹ لوگ ایمان کی طرف آئیں یہ چار باتیں یاد رہیں گی مانگنا نہیں دل میں خیال مت لانا فضول مت کرنا لوگوں کی چیزوں کو ان کے اجازت کے بغیر استعمال مت کرنا اس سے بالکل بچ رہا ہے اچھا اب چوبیس گھنٹے کا وقت ہمیں کسی کو نہیں اٹھانا ایسی حکمت کے ساتھ ہماری تعلیم ہو کہ جو بیٹھے اس کا ذہن بنے چاہے وہ بیٹھنے والا خدا کو بالکل نہیں مانتا یا وہ بیٹھنے والا کئی خدا مانتا ہے ہر ایک کا ذہن بنے اور چاہے وہ مسلمان ہی ہے لیکن وہ بے دین ہے اس کا بھی ذہن بنے ذہن بنانے میں تانا مارنے سے کام نہیں بنے گا بس نرمی سے حکمت سے بات کی جائے اس کے بعد ٹکٹ آ گئی ریل آ گئی بیٹھ جاؤ موٹر آ گئی بیٹھ جاؤ اس کا وقت ہمارا صحیح گزرے ساتھیوں کو پہچان اس میں کیا صلاحیت ہے نماز سنو ایک کا کلمہ یاد نہیں تو دوسرا اسے کلمہ ٹھیک کرا دے ایک کی نماز کچی ہے دوسرے کی پکی ہے تو پکی والا کچی والے کو نماز یاد کرا دے دے یہ ہے ترتیب چھ نمبر اس کا بھی مذاکرہ ایسا ہو تو اس کو یاد تعلیم فضائل کی تعلیم اس طریقے سے ریل ہماری چل رہی ہو بس ہمارا ضائع مل جائے نماز نماز جو ہے یہ کوئی قضا نہ ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے جو اصول خانہ بنا اس پہ وضو کرنا ہے اتر کر نماز پڑھنے میں ریل کے چھٹنے کا خطرہ نہ ہو اتر کر نماز پڑھے تاکہ سب کے سامنے ہماری عبادت بھی آ گئی چھوٹنے کا خطرہ ہو تمہیں اندر ہی پڑے دو دو آدمی جماعت کرا کر اور یہ سارے مجمے میں خطاب ہے یہ ہمارا سارا مجمع جو ہے نا جیو چاہتا ہے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ آج سے لے کر اور موت تک پانچ وقت کی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے سارا مجمع طے کرے ہمارا جو مجمع دعا کے لیے میں ہاتھ بات تو میں اٹھواتا نہیں لیکن سارا مجمع طے کرے کہ جو نماز آسمانوں پر بلا کر اللہ کے پیارے نبی کو ملی اور اتنی بڑی دولت ہمیں ملی اور پچانوے فیصد مسلمان بغیر نماز کے مر رہا ہے تو سارے طے کریں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اپنی عورتوں کو نماز پڑھانی ہے اپنے بچوں کو نماز پڑھانی ہے اور اسی طرح اپنے محلے والوں کو نماز پڑھانی ہے اور اپنے گاؤں والوں کو نماز پڑھانی ہے سارے کے سارے اگر محنت کرنے پر آئیں گے نماز زندہ ہو جائے گی تو دھیمے دھیمے نماز اندر ایک پانچ باتیں بھی آئیں گی تو دھیمے دھیمے اللہ کی مدد بھی آئے گی ان اللہ اللہ سے امید ہے پہلے جماعتیں جو چلے راستے کے وقت جائے نہ جانے ایک دوسرے کی جوڑی بنا ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا ہو چھ نمبر بھی ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا نمازوں کو سیکھنا سکھانا دعاؤں کا انفرادی طور پر سیکھنا سکھانا انفرادی طور پر جب گاؤں قریب آئے تو باہر اس پنجے مزدور سے فارغ ہو کر پھر گاؤں میں جائیں اور گاؤں میں جانے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو مسجد کے اندر داخل ہونے میں سنت طریقہ ہو جوتے کے نکالنے میں اندر داخل ہونے میں سامان اگر کوئی کمرہ قریب میں ہو تو قریب کے کمرے میں سامان رکھا جائے مسجد سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن بھائی مجبوری ہے اور قریب میں کوئی کمرہ نہیں یا ہے لیکن اجازت نہیں تو پھر مسجد کے اندر سامان ایسی ترتیب سے رکھا جائے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور جن کا ذہن نہیں بنا وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے استنجا بزرگ پہلے سے کر چکے نہ کیا ہو تو اب کر لے اور اس کے بعد مشورے کے اندر بیٹھ جائیں مکان کے جو لوگ ہیں گاؤں کے ان کو بھی اپنے مشورے میں ضرور شریک کریں خاص کر کے جو دین کے کام کرنے والے پرانے ہوں انہیں ضرور بلا اور بالکل نئی جگہ ہے تو جو بھی قرب جوار سے مل جائے اور اس کے اندر چوبیس گھنٹے کا مشورہ کہ کس موقع پر کیا کرنا اور اپنے ساتھیوں کے ذمے کام کی تقسیم مغرب کے بعد بیان یا عشاء کے بعد بیان یہ آنے والے مجمعے کی رعایت کے ساتھ کھیتوں والے ہیں وہ میں تو عشاء میں ملیں گے آپ کو تو بیان بھی عشاء کے بعد ہو ساتھیوں کے ذمے کام تقسیم کیا جائے ساتھیوں سے الگ الگ کام لیا جائے ہر ساتھی تاکہ دائی بنے ایک ساتھی کے ذمہ تعلیم بھی آئے دعوت دینا بھی آئے اور اس کے سامنے گش کے اصول آداب بھی آئے اور اس کے ذمے کبھی کھانا پکانا بھی آئے اگر وہ نہیں جانتا تو کوئی ساتھی اس کے ساتھ ایسا لگا دیا جائے کہ جو اسے سکھاوے تو ہر کام ہر ساتھی کرے آپ کی جماعت میں چلنے والا ساتھی ایک ایک دائی بن کر نکلے دائی بن کر یہاں سے جائے ہر آدمی دائی بنے اور انفرادی دعوت تو ساتھ ساتھی دے سکتا ہے خوب دعوت میں وقت گزرے بار بار اللہ کا بولنا سننا ہوگا تو ہم کو اللہ کا تعلق ملے گا اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ کا تعلق نہ لیا ہماری زندگی بیکار کی اس زندگی میں ہم نے اللہ کا تعلق نہ لیا تو زندگی بیکار کی بار بار اللہ کا بولنا سننا دعوت میں ہوگا تو اپنے کو بھی اللہ کا تعلق ملے گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ملے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اچھا اب تعلیم کب کرنا بیان کب کرنا گشت کب کرنا مشورے کے اندر دو باتوں کی فکر اہمیت کے ساتھ کرنی ہے ایک تو یہ کہ مقامی کام کیسے چالو ہو اس بستی میں دوسرے یہ کہ اس بستی سے نقد جماعت کیسے نکلے یہ ہمارے سارے کام کرنے والوں میں صفت پیدا ہو قوت استنفار مقامی کام کیسے چالو ہو اور نقد جماعت کیسے نکلے ہر بستی میں ہمیں یہ کرنا ہے ایک دن میں اگر یہ کام ہو جاتا ہے دوسرے دن دوسری بستی میں چلے جاؤ اور ایک دن میں اگر یہ کام نہیں ہوتا تو چاہے دو دن میں ہو چاہے تین دن میں ہو لیکن یہ کام کرنا آسان اس وقت ہوگا جبکہ جماعت اپنا کھانا پکا کر کھائے اپنے برتن وغیرہ ساتھ لے جائے تو تو ایک بستی میں زیادہ ٹھہرنے میں کوئی شکال نہیں اور اگر گاؤں والوں کا کھانا کھایا تو ایک دن میں ہی آپ کو بھی شرم آئے گی اور کام والے بھی توبہ کر لیں گے اور کام آپ برابر کر نہیں سکو گے اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دعوت کا کھانا قبول نہ کیا جائے گاؤں والوں کے لیے تو بڑا عیب ہے کہ باہر کے مہمان اپنا پکا کر کھائیں اور جماعت والوں کے لیے بڑا عیب ہے کہ لوگوں کے کھانوں پر چل رہی ہو دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے اب تم کو ہوگے دونوں کے ایپ بتا دیے تو گاؤں والے اگر کھانے کی بات کریں تو ہم کیا کریں کھانے کی دعوت قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر دین کا فائدہ دعوت کے قبول کرنے میں ہے تو اپنے آپ کو اشراف سے بچاتے ہوئے وہ دعوت قبول کی جائے اور اس کو ذریعہ بنایا جائے اس گاؤں سے جماعت کے نکالنے کا اور اگر دین کا نقصان ہے دعوت کے قبول کرنے میں بعض ایسے احباب ہوتے ہیں کہ فضا نہیں ہوتی اور ذہن یہ بنا تو ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کھاتے پھرتے ہیں ایسی جگہ پر دعوت کا کھانا کھانے میں دین کا نقصان ہے ایسے موقع پر دعوت قبول نہ کی جائے سنت میں دونوں باتیں ملتی ہیں سنت کے اندر دعوت کا قبول کرنا بھی ہے اور دعوت کا قبول نہ کرنا بھی ہے اور دعوت کے قبول کرنے میں شرط لگانا بھی ہے یہ تینوں باتیں سنت میں ملیں گی آپ کو اچھا اب اگر قبول نہیں کرنی تو دھتکارنا بھی نہیں دیکھو دھتکارنے سے دھتکارنے سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پیار محبت سے بات کرنے سے محبتیں باقی رہتی اسے دھتکار میں ایک نوجوان ہے جماعت میں پھرا وہ وہی دعوتیں کرتا رہتا ہے گاؤں بڑوں میں ذہن خراب ہے اس کو دو بھائی کھانا تو ہمارا پکی رہا ہے آپ ہمارے ساتھ چلو تاکہ گش کراؤ اور تو کوئی ہے نہیں کھانا تو پکی رہا ہے یوں اکرام کے ساتھ دعوت کا قبول نہ کرنا ہو تو اکرام باقی رکھا جائے اور دعوت کا کھانا قبول کرنا ہو تو اپنے آپ کو اشرا سے بچایا جائے ان دو باتوں کے ساتھ کھانا پکانے کا سامان ہر جماعت کے ساتھ ہو کتاب ہر جماعت کے ساتھ ہو کتاب جو ہے فضائل کی جو کتابیں ہیں فضائل اعمال کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تعلیم ہر جگہ ہو عربی ملکوں کے اندر ریاض الصالحین ہے اور اسی طرح الادب المفرت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والی اور علماء کرام کے لیے مشکات شریف کے آٹھ باب یہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمائے ہیں آٹھ بات اس میں کتاب ایمان ہے کتاب العلم ہے کتاب الاحتسام سننا ہے کتاب الجہاد ہے اس کے اندر کتاب الفطر ہے کتاب الملاحم ہے یہ اس قسم کے آٹھ باب ہیں اور اس کے اندر جو عرب حضرات ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین الادب المفرد اور حیات الصحابہ جو حضرت جی مرحوم کی لکھی ہوئی تین جلدیں ہیں حیات الصحابہ کی تعلیم اس کے اندر ضعیف حدیثیں جو ہیں تو ضعیف حدیثوں کا بیان کرنا یا کتاب میں لکھنا یہ کوئی جرم نہیں حدیث اپنی ذات سے کوئی ضعیف نہیں ہوتی اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ کبھی ضعیف نہیں ہوگی تو درمیان کے راویوں کا حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور ضعیف حدیث کا بیان کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری لکھی اس میں جو ساری حدیثیں پکی پکی جن کے رابی پکے ہو یہ جمع کر دی لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد جو کتاب لکھی ہے اور اسی طرح تاریخ کبیر یہ دوسری کتاب لکھی ہے اس کے اندر سینکڑوں ضعیف حدیثیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں تو اگر ضعیف حدیث کا بیان کرنا یا لکھنا یا سننا یہ کوئی جرم ہوتا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جرم کیوں کیا جرم نہیں ہے البتہ ضعیف حدیث اگر قرآن کی آیت کے مقابلے پر پڑ جائے یا کسی صحیح حدیث کے مقابلے پر پڑ جائے تو ہمارے علماء وہاں خود احتیاط کر لیتے ہیں ہمارے جو فضائل کی کتاب لکھنے والے انہوں نے خود ان باتوں میں سب کا احتیاط کیا ہے اس لیے اچھا بھائی کہیں ضعیف حدیثوں سے لوگ چڑ کر رہے ہوں اور انتشار کا خطرہ ہو تو بھائی ہمیں کسی کو چڑانا نہیں میں وہاں پر تم ضعیف حدیثیں چھوڑ کے صحیح اور حسن حدیثیں پڑھا کرو ہمیں کسی کو چڑانا نہیں اسے قید کرنا ہے لیکن اتنی بات بڑے مجمے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ ضعیف حدیث البتہ موضوع حدیث جو ہے یہ تو یہ تو منع کر دیا من کا مقدہ من النار میرے اوپر جو جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بلا پھر موضوع حدیثوں کے اندر بھی بھائی دیکھیے علماء ہیں ایک عالم بہت بڑے محدث ایک حدیث کو موضوع کہتے ہیں اور دوسرے عالم بہت بڑے محدث وہ اس حدیث کو صحیح کہتے علماء میں اختلاف ہے تو اس بنا پر ہم جیسے کم پڑھے لکھے اس میں پکڑے نہیں جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایک عالم نے اسے صحیح بھی کہا خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جتنی حدیث ہے ساری صحیح پوری امت اسے جانتی ہے لیکن ہمارے حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی ایک حدیث کو موضوع کہا ہے اور مسلم کی کئی حدیثوں کو موضوع کہہ دیا اور کتابوں میں موجود تو اس کی وجہ سے ہم بخاری کو تو چھوڑ نہیں سکتے اللہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے وہ حدیثوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہے لیکن ہمارے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی غیر محتاط نہیں تو ان جمیلوں میں ہمیں نہیں پڑھنا ہم لوگ ہیں بے پڑھے لکھے نان امت امرتمیاں تو ہمارے لیے تو جو کتابیں لکھ دی گئی اس کے اچھا دیکھو ایک بات بتاؤ یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں اس سے ذہن بنے گا ذہن بننے کے بعد دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی پھر جب آپ دین پر چلو گے تو علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو ہمارے آنکھوں کے سرما ہیں اور جو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے ایسے علماء سے پھر مسائل پوچھ پوچھ کر اور ہر عمل کیا جائے ہر عمل مسائل کا پوچھ پوچھ کر یہ ان سے پوچھا جائے گا لیکن مسئلہ کون پوچھے جس کا ذہن بنا ہو تو فضائل کے تعلیم کے ذریعے ذہن بنے گا پیاسا ہوگا ارے پہلے پیاس لگے تو پانی تلاش کرے گا یہاں تو پیاس ہی نہیں تو کیا پانی تلاش کرے گا یہ تو علماء کی شان میں گستاخیاں کرے گا ان مولویوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا اور کتنی گستاخیاں کرے گا علماء کرام کی قدر پیدا ہوگی یہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے ذہن بنے گا اور پھر جب اسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو پھر علماء کرام کی طرف یہ رجوع کر کے اس مسئلے کو پوچھے گا اس لیے میرے محترم دوستوں ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ تعلیم جو ہماری ہوگی وہ فضائل کی تعلیم ہوگی جب ہم تعلیم کا حلقہ کریں گے تو اس کے اندر تین باتوں کا خیال رکھو ایک تو حلقے ہوں گے قرآن کے سورہ فاتحہ اور چند صورتیں دیکھو ایک بات سنو بڑے درد کی بے فکری کے ساتھ جماعتوں میں اگر پھرے گا تو چالیس مرتبہ جماعتوں میں نکلنے کے بعد بھی اسے اذان کرنی بھی نہیں آئی اور اسے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور یہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے ہم کو سنایا بے فکری کے ساتھ دل کا جو کام ہوگا برکت بھی ہوگی فکر کے ساتھ تبلیغ میں لگنے والے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار دار میں سمجھے اللہ کا معاملہ تو صفات پر ہے ایک آدمی ہمارے کام میں لگا ہوا نہیں دین کے اور کام کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے اس میں ایمان میں طاقت ہے اس میں شفات ہے اس میں تقوا ہے تو اللہ پاک اسے نوازیں گے اور ہم لوگ دعوت کے کام میں لگ کر اگر ہمارے گھروں میں دین ٹوٹ رہا ہے ہمارے کاروبار میں دین ٹوٹ رہا ہے ہم زبانوں پر تو کہتے ہیں کوئی چیز لیکن ہماری زندگیوں میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو بہت خطرے میں ہم ہیں کیونکہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں کیا ہے وہ لے سب امانی کو لے سب امانی کو بلا امانی کتاب آلل کتابی بلا ڈلہ اللہ بلی یو بلا نسویرا ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا یہود السارا میر مسلمانوں میں آپس کے اندر باتیں ہونے لگی وہ کہتے ہم ایسے ہو گئے ہم ایسے ہو گئے ہم ایسے ہو گئے ہم ایسے فوراً ہی آئے جتی اللہ تعالیٰ نے کہا لے سب امانی تم بلا امانی حال کتاب اے مسلمانوں صرف تمہاری تمناؤں پر اللہ کا معاملہ نہیں ہے اور اے کتاب صرف تمہاری تمناؤں پر اللہ کا معاملہ نہیں ہے چاہے مسلمان ہے چاہے نئے کتاب میں سے ہے میں امر سو بھی جس نے غلط غلط کام کیا تو قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دیں گے اس کی سزا دیں گے وہ میں میناول میں یامر بھی صالحات ہاتھ ہندسکر ہی نہ انسا مرد ہو یا عورت اس کے اندر ایمان ہو اور وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو اللہ بدلا دیں گے اس لیے میرے محترم دوستوں جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں کان کھول کر سن لیں چاہے وہ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں اللہ کا معاملہ صفات کے ساتھ ہے اللہ کا معاملہ زبات کے ساتھ نہیں ہے اللہ ایمان عمل پر معاملہ کرتے ہیں اللہ چیزوں پر معاملہ نہیں کرتے اللہ کا معاملہ ایمان عمل پر ہے اللہ کا معاملہ صفات پر ہے اللہ کا معاملہ زبات پر نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوستوں جو ہماری جماعتیں کام کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی زندگی بھی دیکھے ارے گش کے اندر اگر کچھ کہنے کے اندر آگے پیچھے ہو گیا تو وہ کوئی حرام نہیں ہوا لیکن ہمارے گھروں کے اندر گانے ہو رہے ہوں اور ہمارے بچے بن رہے ہوں کپڑے پہن رہے ہوں اور ہمارے کاروبار میں حرام ہوں ایک دن قیامت کے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے قیامت کا دن آنا ہے ضرور آنا ہے وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اترا کتاب کفا بھی نبسی کلیو مالے کا حسیبہ جو انسان بھلا یا برا عمل کرتا ہے وہ اس کے گلے کا ہار ہے اور قیامت کے دن وہ لکھا ہوا رجسٹر اس کے سامنے کھول کر پیش کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنا رجسٹر خود پڑھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر دے حساب اپنا خود کر دے جب ہر آدمی اپنا رجسٹر کرے گا تو یوں کہے گا کہ کتابی لا دیر رتن کبھی رتن سا حاضرا ولا کو پڑھ کر رویا کرتے ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی بے چین ہو جاتے تھے آج ہمارے اندر سے وہ بے چینی نکل گئی آج ہمارے اندر سے بے چینی نکل گئی وہ بے قراری نکل گئی اگر دین کا کام کر کے فخر آیا تو کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا نیکیوں پر اور اگر گناہ کر کے ندامت آئی اور گر گرانا توبہ اور استفار آئی تو سارے گناہوں پر پانی پھر جائے گا وہ گنہ گار جس کے اندر ندامت آ گئی اور توبہ اور استفار آ گئی اور وہ گر گرانے لگا وہ اچھا ہے بر اس وقت اس دور کے کام کرنے والے کے کہ جس کے اندر شام پیدا ہو گیا اور تکبر پیدا ہو گیا اس لیے کہ تکبر کے پیدا ہونے سے نیکیوں پر پانی پھرتا ہے اور توبار استغفار اور ندامت اور گی گرانے سے گناہوں پر پانی پھرتا ہے اس لیے میرے محترم دوستو کسی گنہگار کو دیکھ کر اس سے بدل ہونا اور اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں رب حکم عالم و بکم تمہارا پرمدگار تم کو جانتا ہے اور دین کے کام کرنے والوں تم کو بھی جانتا جن میں جا کر دین کا کام کرتے ہو تم کو بھی جانتا ہے جن گاروں میں تم دین کا کام کرتے ہو اور تم جو دین کا سب کو نہ جانتا رب حکم عالم و بکم اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر استعداد ہے دین کی کس کے اندر استعداد ہے ہدایت کی اور کس کے اندر استعداد ہے گمراہی کی اگر دین کا کام کر رہا ہے تو اس میں ہدایت اس میں استعداد ہے گمراہی کی تو گمراہ بن جائے گا اور ایک آدمی بالکل بگڑا ہوا ہے لیکن اس میں استعداد ہے ہدایت کی اسے ہدایت مل جائے گی ویشی بالکل بگڑا ہوا آدمی لیکن اخیر میں جا کے کل میں حضور کے سامنے آ کے پڑھ لیا خالد حضرت خالد حضرت نیاس یہ لوگ بالکل بگڑے ہوئے تھے لیکن ہدایت کی تعداد تھی اور بہت سے بنے ہوئے بلم بن باؤ وغیرہ لیکن ان میں دلالت کی تعداد تھی وہ سارے گمراہ ہو گئے اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو اور بے دینوں کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں رب و عالم و بھی تم یرحم کم اور یشا ضد کم اگر ہدایت کی استعداد ہوگی تو ہدایت دے کر تم پر خدا رحم کرے گا اور اگر گمراہی کی استعداد ہوگی تو گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کرے گا اور آگے کیا فرمایا کا الہم وکیلا اے میرے پیارے نبی ان دو دنوں کے اوپر ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا کہ ماں مان ہی جائے تو پھر آپ کے بعد دین کے کام کرنے والے یہ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلط لوگوں کو منوا کے چھوڑیں گے غلط لوگوں کو منوانا تمہارا کام ہے بات ایک پیدا ہو گئی تھی صحابہ میں صحابہ نے غلط لوگوں کے ذرا سختی کی تو قرآن نے منع کیا تو بے ضرور سختیاں مت کرو نرمی کے ساتھ کام کرو حکمت کے ساتھ کام کرو میں ضرور سختی مت کرو میں نہیں کہتا کہ شریعت میں سختی نہیں ہے بغلو زرعی یہ بغلو زرعی شریعت میں تو سختی ہے اتنی ہے کہ قاتل ہوں لیکن آپریشن کرنا سول سرجن ڈاکٹر کا کام ہے مرہم لگانا عام آدمی بھی کر سکتا ہے تو ہم تو مرہم والا نرمی کا کام کریں اور اگر کوئی بڑا آدمی سختی کر رہا ہے تو وہ سول سرجن ڈاکٹر ہے اس کا آپریشن نب جائے گا اور تندرستی مل جائے گی لیکن ہم سارے کے سارے اگر پر آ گئے اور آپریشن کرنے پر آ گئے تو مریض پریشان ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی یقول التی آسن اے میرے پیارے نبی ان دین کے کام کرنے والوں سے اور یہ دعوت کا کام کرنے والوں سے آپ فرما دیجیے کہ یہ جس بے دین سے یا بے ایمان سے تھے سے جب بات کریں تو خوش خوشبوی کے ساتھ بات کریں حکمت کے ساتھ بات کریں حکمت نبھا کر بات کریں بلا ضرورت سختی نہ کرے بلا ضرورت کا لفظ یاد رکھنا بلا ضرورت سختی نہ کرے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کتنے بلا ضرورت سختی کی اور اگر کتنے بلا حکمت سے کام کیا تو یاد رکھنا ان میں شیتان شیطان تمہارے آپس کے اندر پھوٹ ڈلوا دے گا یہ اللہ کی خبر ہے اگر بلا ضرورت سختی کی گئی اور بغیر حکمت کے دعوت کا کام کیا گیا ان گاروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا پھوٹ ڈلوا دے گا ان دو دنوں میں دینداروں میں پھوٹ پڑے گی ان میں شیطان یم جو ان میں کان خان میں بل مبینہ شیتان کھلا دشمن ہے یہ خدا ہی فیصلہ ہے بلا ضرورت سختی بے حکمتی کے ساتھ دعوت کا گرم کرنا اگر تم کرو گے بنے گاروں کو راہ راست پر لانے کے لیے جیسے تم ہی ہو ہدایت کے ٹھیکے دار کہ تم جس کے نجات ڈال تو اسے ہدایت میں نہیں جائے اللہ والے ایسے بت سمجھوتے آپ کو اللہ کہتے شیطان خود دلوا دے گا شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم کو اللہ زیادہ جانتا ہے رب تم عالم ہو بھی تم کس کے اندر ہدایت کی استعداد تعداد ہے اور کس میں دلالت کس تعداد ہے اسے اللہ جانتا ہے نہ دین کے کام کرنے والے جانتے ہیں اور نہ وہ گنہگار گار جانتے ہیں جن میں دین کا کام کیا جاتا ہے اگر استعداد ہدایت کی ہے تو رحم کرے گا استعداد دلالت کی ہے تو آزاد کرے گا ضما صلیم وکیلا اے میرے پیارے نبی آپ کو ان لوگوں کے اوپر ایسا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو ہدایت دے ہی دیں جب آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا تو آپ کے ساتھ والے کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جس سے شیطان آپ پھوٹ ڈلوا دے کیا وہ اپنے آپ کو ہدایت کا دار سمجھ رہے ہدایت کا دینا صرف خدا کا کام اور یہ بات بھی میں بیچ میں بتا دوں ہدایت کی تعداد کا پتا کیسے چلے کی تعداد کے پتہ چلے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے لیکن کچھ نشانی اللہ نے بتا دی نبیوں والا کرم کرے اور نبیوں کی طرح گڑ گڑا امید ہے کہ اس میں ہدایت کی تعداد پیدا ہوگی اور اللہ ہدایت دے گا ولزین جی فینا لنا حدین نمشو لنا اور اسی طرح یادیں میون جو نبیوں کی طرح گر گراوے اور نبیوں والی محنت کرے نبیوں والا کام کرے اللہ اسے ہدایت دے میں میں آ گئی بات ہدایت کا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہدایت کی تعداد اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ نے ہم کو بتا دیا نبیوں والی محنت کرنا نبیوں والی ترتیب سے جو تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئی اور ندیوں کی طرح گر اور بڑھنا ابھی ہمارے ہاں ایک جماعت آئی پرانی سارے جماعت پورے ملک کے ہے ہمارے حضرت ہی دامد برکات ہوں بہت کم بیان فرماتے ہیں بیان کرنے تشریف شیخ اور حضرت نے پایا ایک آدمی نے آ کر حضرت کو سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس آدمی نے دیکھا اور اپنے پاس رسم یوں فرمایا کہ کام تو پھیل رہا ہے لیکن رونے کی کمی ہے رونے کی کمی ہے اور نبی میرے پاس خواب میں دیکھنا شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا یہ آپ نے فرمایا اس لیے ہمارے کام کرنے والے اپنے بارے میں زیادہ خوش فہم ہو اور دوسروں کے بارے میں زیادہ بدل ہو جو ترتیبیں نبوی سلطان کو بتائی گئی اس ترتیب کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے مما مماثل وکیلا اے میرے پیارے نبی آپ کو ان لوگوں پر ذمہ دار ایسا بنا کر ہم نے نہیں بھیجا کہ آپ کو ہدایت یہی تو ہمارا کام ہے بالکل ہمارا کام ہے پھر آپ کے پاس کام کرنے والے کیوں اپنے آپ کو ہدایت ٹھیکے دار سمجھ کر بغیر حکمت کے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں اور وہ بغیر حکمت کے بات کرنے سے شیطان پھوٹ ڈالا دے گا ان میں شیطان جن سب لیکن میں دوبارہ اس بات پر کروں گا شریعت کے اندر سختی بالکل نہ ہو یہ غلط ہے سختی ہے ہے ہے بھی ہوں سختی نہیں توڑ کیا مغروش سالے ہی سختی نہیں توڑ کیا لیکن سختی کرنا یہ آپریشن کی طرح ہے اور آپریشن کرنا یہ سول سرجن ڈاکٹر کا کام ہوگا ہر آدمی نہیں کر سکتا مرہم لگانا یہ راج بھی کر سکتا ہے اولا لہو سولر نہیں ہے نا بالکل بچے رہا ہے ڈبل ڈبل ڈاٹ اٹبلی ڈاٹ کام تو